مدنیت وہی اربع اربا عشرون آیا و ثلاث وصلا رکوات سورہ حشر مدنی ہے اس میں چوبیس آیتیں اور تین رکو ہیں سورت الحشر اس کا نام سورہ حشر کیوں ہے ابھی ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ سورتوں کا نام کیوں ہوتا ہے میں یہ مضمون بتا چکا شاید اس دن وہ نہیں تھے اور جو نہیں تھے وہ دوبارہ سن لو اس پر بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوئے انہوں نے کہا جی بات ہے سورہ چھوٹی سورہ مکڑی سورہ گائے یہ کیا سورتوں کے نام ہے بھائی اچھے اچھے نام رکھیں گے ہم اور بیوقوف یہ نہیں سمجھے کہ سورتوں کے نام کس بنیاد پر ہوتے ہیں سورتوں کے جو نام رکھے گئے یہ سورتوں کے مضمون کو سامنے رکھ کر کے نام رکھے گئے ایسی بات نہیں ہے بلکہ صورتوں کے جو نام رکھے گئے اکثر صورتوں کے نام رکھے گئے ان کے پہلے حرف کی بنیاد پر سورہ یاسین سورہ قاف سورہ سواد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سواد کے اوپر ایک مضمون لکھا گیا ہے بلکہ پہچان کے لیے صحابہ ایک نام رکھتے تھے کہ وہ سورت جس کا پہلا حرف سواد ہے وہ سورت جس کے پہلا حرف قاف ہے وہ سورت جس کا پہلا حرف پا ہے نمبر دو سورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں اس سورت کے اندر کسی مشہور لفظ کے اوپر ایک لفظ ہوتا ہے اور وہ مشہور ہو جاتا ہے تو پہچان کے لیے وہ سورت جس میں ایک جگہ گائے کا تذکرہ ہے وہ سورت جس میں ایک جگہ مکڑی کا نام آیا ہے وہ سورت جس میں ایک جگہ چونٹی کا نام آیا وہ صورت جس میں ایک مقام کے اوپر حدید لوہے کا تذکر آیا یوں نام رکھا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی یہ راز چھپا ہوا ہے کہ وہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ پوری صورت کے مضمون پر وہ چھایا ہوا کہ صحابہ کے ہاں وہ اتنا مشہور ہوا کہ پہچان کے لیے وہی لفظ بن گیا آپ کسی علاقے کا نام رکھتے ہیں کسی گاؤں کا نام رکھتے ہیں تو جو بھی نام رکھتے ہیں اس میں کوئی ایک خاص لفظ ہوتا ہے اس کی وجہ سے پورے گاؤں کا نام تو گویا وہ اہم لفظ تھا وہ مشہور تھا اور جیسے زبانیں ہوتی ہیں ویسے نام رکھے جاتے ہیں تو وہ صورت جس میں فنا لفظ ہے الحدید اس کا مطلب یہ لوہے کا ایک اہم مسئلہ ہے اس کا نام ہی یہی پڑ گیا صحابہ کے ہیں یہی مشہور ہو گیا کہ وہ صورت جس میں ایک جگہ لوہے کا ذکر ہے اور یہ اہم مسئلہ ہے تیسرے نمبر پر صورتوں کا نام رکھا جاتا ہے ان کے مضمون کے اعتبار سے بھی لیکن ایسے بہت کم صورتیں جن کا نام ان کے مضمون کے اعتبار سے جیسے سورت الاخلاص قل هو اللہ احد اس میں اخلاص نام کا کوئی لفظ نہیں آیا اخلاص نام کی کوئی شخصیت بھی نہیں ہے کہ اس وہ صورت ہے جس میں اخلاص صاحب کا تذکرہ ہے نہ جس میں اخلاص لفظ آیا ہے ایسا بھی نہیں بلکہ وہ صورت جس میں خالص توحید کا بیان ہے تو کبھی مضمون کے اعتبار سے بھی نام ہوتا ہے مگر کم ہوتا ہے یہ یہ تین طریقے ہیں صورتوں کے نام رکھنے کے سورت الحشر مدنیہ تو سورہ حشر اس کا نام کیوں رکھا اس میں ایک لفظ آ رہا ہے اور وہ بڑا اہم لفظ ہے حشر جمع کرنا اس لیے پوری سورت کا نام ہی مشہور ہو گیا سورت الحشر پیچھے ہم نے ایک سورت پڑھی سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مضمون تھوڑا ہے بلکہ آپ کا اس میں گرامی آیا وہاں اور وہ اتنا مشہور ہوا کہ وہی سورت کا نام قرار پایا سورہ یونس کے اندر اور بھی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے لیکن حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر بڑے زوردار انداز سے آیا اس لیے پوری سورت کا نام ہی ہو گیا سورہ یونس وغیرہ وغیرہ سورت القیامہ یہ مضمون کے اعتبار سے وہ سورت جس میں قیامت کا بھیانک منظر پیش کیا گیا ہے اس سورت میں کیا بیان ہوا ہے اوپر کی صورت میں تھا کہ منافقوں کو دیکھو یہودیوں سے دوستی لگاتے ہیں جن کے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا یہودیوں پر کیوں خدا کا غضب نازل ہوا اور یہودی کیوں اتنی مقبوض قوم ہیں کہ وہ دوستی کے لائق بھی نہیں ہیں اس صورت کے اندر تفصیل سے بیان ہوگا کہ ان کے کرتوت بہت برے ہیں اس لیے وہ اس کے لائق بھی نہیں کہ وہ آپ کی محبت کا مرکز بنے اور تم ان سے محبت کرو اس کے لائق بھی نہیں ہے صورت میں اسی کا تفصیلی بیان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما ما فی فی السماوات و الارض پاکی بیان کی اللہ کے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ العزیز وہی غالب ہے وہی حکمت والا ہے وہ کیسے غلبے والا ہے اس کے غلبے کی ایک جھلک دیکھو الذی اخرج الذین کفروا وہی تو ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جو کافر تھے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے نکالا لأول الحشر پہلے حشر کے لیے یہ کون اہل کتاب نکلے اہم مسئلہ پیش آیا میں عرض کر چکا جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تھے تو مدینہ میں کتنے قبیلے تھے تین یہودیوں کے بنو قینفا بنو نذیر اور بنو قریضہ آپ نے تینوں کے ساتھ معاہدہ فرمایا کہ نہ تم ہم سے جنگ کرو گے نہ ہم تم سے جنگ کریں گے اور آپ اس میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے اور جس پر کوئی مصیبت آئے گی دوسرا اس کا ساتھ دے گا یہودیوں کے تینوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی سب سے پہلے بنو قینقا نے کی اس کا ذکر بھی اسی صورت میں آ رہا ہے اس کے بعد بعد بنو نذیر نے کی یا اسی کا تذکرہ اس کے بعد بنو قریضہ نے کی بنو کا کام صورت الاحزاب میں پڑھ چکے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا کہ خندق والے دن پیچھے سے مسلمانوں کی پیٹ میں چھڑا گھونپنے کی کوشش کی بنو نذیر نظیر نے کیا کام کیا بنو نذیر وہ بدقسمت فرقہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر لوگوں کو بھیجا تھا یاد ہوگا دھوکہ دے کر وہ لوگ لے گئے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہمارے ہاں ایک جماعت بھیج دو جو صرف دین پھیلانے کا کام کریں اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پھیلانے کا اور دین کی دعوت کا اور لوگوں کو دین کے مسائل سکھانے کا کام کرنا یہ نوز باللہ کوئی نیا کام نکلا ہے یہ ستر لوگ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے دین پھیلانے کے لیے بلکہ وہ تو کہتے تھے ہم مسلمان ہو چکے ہیں ان کو دین سکھانے کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے دھوکہ دیا ستر کے ستر کو نہ اڑسٹھ لوگوں کو شہید کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا دکھ ہوا مگر آپ سن چکے ہو کہ یہ جو دو صحابی بچ گئے تھے ان میں سے ایک صحابی نے واپس آتے ہوئے یہ سوچ کر کے کہ انہوں نے ہمارے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے تو کم سے کم ایک ان کا بھی نمٹاتا جاؤں ایک آدمی کا قتل کر دیا وہ آدمی وہ تھا کہ جس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا وہ دوسرے قبیلے کا انسان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے شہید ہونے پر جو دکھ ہوا اس کے ساتھ یہ بھی غم ہوا کہ ایسا بندہ قتل ہو گیا غلطی سے کہ جس کے ساتھ جھگڑا نہیں تھا اور ان صحابی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ اس قبیلے کا ہے نہیں ہے کون آدمی ہے اور جب اس طرح کا قتل ہو جائے جو بالکل غلطی سے قتل ہو تو اس کا جرمانہ سب نے مل کر دینا ہوتا ہے آپ نے طے فرمایا اس کا جرمانہ دینا ہے اس کے لیے آپ نے یہودیوں سے کہا کہ تم بھی چندہ دو انہوں نے کہا ہمارے یہاں آ جائیے ہم بھی چندہ دیں گے لیکن آپ جو ان کے قلعے کے پاس گئے آپ کو باہر بٹھایا کام چندہ اکٹھا کرتے ہیں پھر آپ کو لا کر کے دیں گے لیکن آپ کے اوپر چکی کا پتھر گرا کر کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی آپ بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ اٹھے فون مدینہ کی طرف آ گئے اور وہاں کسی سے کچھ نہیں بتایا مدینہ پہنچ کر کے بتایا کہ وہی نازل ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہودی آپ کے قتل کا پلان بنا رہے ہیں جو لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں حاضر اور ناظر کہتے ہیں ان کو ان واقعات پر غور کرنا چاہیے ستر لوگوں کو آپ نے بھیجا آپ کو معلوم تھا یہ دھوکہ دیں گے اور وہاں جا کر کے ماریں گے تو اس کے باوجود بھیج رہے تھے تو اس کا مطلب نوز باللہ ان ستر کو آپ نے جان بوجھ کر کے قتل کروایا اور اگر آپ کے علم سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر اس کے اوپر غم کیوں تھا پھر چالیس دنوں تک انہوں نازلہ کیوں پڑی جا رہی تھی اور اگر انسان عالم الغیب ہے تو یہ صحابی جو تمام اولیاء مل کر کے ایک صحابی کا مرتبہ نہیں حاصل کر سکتے ان کو کیوں نہیں معلوم ہوا کہ یہ بندے اس خاندان کے نہیں اور ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے اور اس موقع پر بھی حدیث میں ہے کہ آپ پر وہی نازل ہوئی آپ کو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا آپ نے صحابہ کو فرمایا تیاری کرو انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہم نے تو یہ معاہدہ کیا تھا کہ کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو ہم مل کر کے مقابلہ کریں گے مگر انہوں نے خود ہم پر حملہ کر دیا اتنے بدبخت لوگ آپ نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا لمبے عرصے تک محاصرہ رہا اس کے بعد انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ آپ ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں ہم مدینے سے جانا چاہتے ہیں اس کے اوپر ان کو اجازت ملے گی کہ جاؤ مگر شرط ہے کہ اپنے ساتھ ہتھیاروں کو لے کر نہیں جا سکتے ہیں اور جتنا سامان اٹھا سکتے ہیں اتنا لے کر جا سکتے ہیں یہ بڑے مالدار لوگ تھے پیسے والے لوگ تھے مگر جب وہ یہ مدینہ سے نکلے اس معاہدے کے تحت کیسا بھیانک منظر تھا اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو اجاڑ کے اپنے گھروں کی لکڑیاں اور اس جد میں کہ مسلمانوں کے کام نہ آ جائیں اس کو برباد کر رہے تھے توڑ پھوڑ رہے تھے بنو نذیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عزیز ہے حکیم ہے غالب ہے اس کے غلبے کو دیکھو بنو نذیر کو کس طرح نکالا طاقتور تھے اگر یہ جنگ کرتے یہ سارے مسلمانوں کے لیے کافی تھے لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روپ ڈالا کہ یہ نکلنے کے لیے مجبور ہوئے اور یہ معاہدے کے لیے مجبور ہو گئے انہوں نے کہا ہم جانا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ایسے بد باطن ایسے اندر کے کالے لوگوں کے لیے ویسے بھی مدینے میں جگہ نہیں ہے وہ ہے تمہارا مالک اخرج الزی نہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے کتاب میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے نکالا الحشر پہلے حشر کے لیے اس کا کیا معنی اس کے تین معنی کیے گئے اور یہ اہم لفظ ہوا اسی وجہ سے پوری صورت کا نام ہی پڑ گیا کہ وہ جس میں حشر کا لفظ آیا ہے ایک مانا کہ ایک حشر ہوگا قیامت کے دن وہاں تم کو دوبارہ جمع کیا جائے گا ایک حشر تمہارا یہاں ہوا کیسے تم کو نکالا بڑے بے آبرو ہو کے نکلے تیرے کوچے سے ہم کس طرح جا رہے تھے ایک معنی یہ ایک معنی یہ کہ یہ ایک حشر ہوا پہلا حشر ابھی ایک دوسرا حشر ہوگا اور پہلا حشر کیا ہوا کہ تم کو مدینہ سے نکالا اور یہاں سے نکل کر جا کے یہ خیبر میں بسے تھے اور وہیں سے پھر جنگ کے ڈورے ہلاتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے تھے فرمایا ابھی تم کو خیبر سے بھی نکالا جائے گا حضرت عمر کے دور میں ان کو خیبر سے نکالا گیا اور شام بھیجا گیا علماء جو جلالین پڑھاتے ہیں ذہن میں ہوگا یہاں پر علامہ محلی سے خطا ہوگی انہوں نے لکھ دیا کہ شام سے نکال کر ان کو حضرت عمر نے خیبر میں لایا اشید کتابت کیسے غلطی ہوگی بہرحال خیبر سے نکالا فرمایا یہ پہلا حشر ہے ابھی ایک اور حشر ہوگا اس کے لیے تیار رہو تیسرا معنی کیا گیا اول الحشر پہلے حملے میں ہی پہلے وہلے میں ہی جیسے مسلمان گئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر ان کے دلوں میں ایسا روح پڑا یہ باہر نکلنے کے لیے مجبور ہو گئے حالانکہ سال ہاتھ سال تک ان کے پاس غلے تھے مقابلہ کر سکتے تھے ہتھیار تھے اور جب مرنا ہی تھا تو سامنے آتے میدان میں مقابلہ کرتے لیکن نہیں کر سکے ما ظننتم تم نہیں کبھی سوچتے تھے مسلمانوں ان یخرجو کہ وہ نکلیں گے وظنوا اور انہوں نے یقین کیا ہوا تھا انہم مانعتہم کہ بچائیں گے ان کو حصونہم ان کے قلعے من اللہ اللہ سے اللہ سے ان کے قلعے بچائیں گے فاتحم اللہ تو تو آگے اللہ ان کے پاس من حیث لم یا وہاں سے جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا کہ یہاں سے ہم پر حملہ ہوگا اور وہ کہاں سے حملہ ہوا بہت تفسیریہ وہ قد و فیقل اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر روب ڈالا ڈر خوف ایسی دہشت پڑی کہنے لگے نہیں تو ہم تو بھاگنا چاہتے ہیں بس ہمارے دل کانپ رہے ہیں یو خریبو اجاڑتے تھے اپنے گھروں کو بھی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے صرف وہی اجاڑتے تھے جو غلطی کرتا سودا اس کو ملتی تھی یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ یہودی ہیں دوسرے بھی ان کے بھائی ہیں ان کو بھی نکالو نے فرمایا نہ غلطی انہوں نے کی ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا دوسروں کے ساتھ نہیں اجاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اور ایمان والے اجاڑ رہے تھے جب ان کے قلعے پر حملے ہوئے اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو عبرت سبق حاصل کرو اللہ کی طاقت کیا ہوتی ہے دنوں کے اندر روک ڈال دیا ایسا خوف پڑ گیا کیسے بھاگ رہے ہیں کس کا نام ہے اللہ کی طاقت اس کو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو کہاں سے کس طریقے سے وہ حملہ کر دیتا ہے ولولان کتب اللہ علیہ الجلا اور فرمایا یہ بھی اچھا ہوا اللہ نے ازل سے ان کے لیے لکھا ہوا تھا کہ وہ مدینہ سے رسوا کر کے نکالے جائیں گے اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو پروردگار ان پر عذاب نازل کرتا اور گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاتے یا قوم عاد اور قوم سمود کی طرح ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ان پر آسمان سے بجلی گرتی زلزلہ آتا لیکن اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ جلا وطن ہوں گے اس لیے جلا وطن ہوئے اور یہ بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نتیجہ تھا کہ ان کے مخالفین کو ان کے دشمنوں کو آسمان کی کڑک سے یا زلزلے سے نہیں ہلاک کیا گیا بلکہ ان کو بھی ابھی سوچنے کا اور موقع ملا نکلو یہاں سے اور عبرت حاصل کرو اور سوچو کچھ ولا اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا ان کے اوپر الجلا جلا وطن ہونا گھروں سے نکلنا لحاظ تو اللہ ان کو سزا دیتا پھر دنیا دنیا میں ولا ہوں فی الاخرت عذاب النار اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے آگ کا عذاب ابھی تو جہنم باقی ہے ذالک کبھی علم شاہ رسول یہ سخت سزا ان کو کیوں ملی اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ کا دشمن بنے گا فی اللہ شدید العقاب اللہ سخت سزا دیتا ہے کچھ کہا جا رہا ہے اللہ ایسی سزائیں دے دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیسی سزا دی ان کو پھر کسی کو کینسر کسی کو بیماریاں کسی کو ٹینشن کسی کو پاگل پنے یہ وہ طریقے ہیں سزاؤں کے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیسے سزا مل رہی ہے اور دھکے کھاتے کھاتے یوں چلے جاتے ہیں ماں بتا تو ملی نتی نو ترک یہاں ایک اور مسئلہ پیش آیا وہ کیا ان کے باغات تھے بہت زیادہ کھجوروں کے باغات یہ ان باغوں کے پیچھے چھپتے تھے اور ان کے جوان پیڑوں کی آڑ میں مورچہ بناتے تھے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے اور مسلمان بالکل کھلے میدان میں تھے ان کے پاس باغوں کی آڑ موجود تھی مسلمانوں کے پاس کوئی آڑ نہیں تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہر لشکر کو جب بھی روانہ فرمایا تو ادب سکھایا کہ بوڑھے کو نہیں قتل کرنا بچے کو نہیں قتل کرنا عورت کو قتل نہیں کرنا اور مندروں کے پجاریوں کو قتل نہیں کرنا اور ساتھ میں فرمایا کہ ہرے درختوں کو نہیں کاٹنا اور ہری گھاس کو بھی برباد نہیں کرنا فصلوں کو نہیں اجاڑنا لیکن ہر کام کے ایک حد ہوتی ہے ایک انتہا ہوتی ہے آپ یہ تعلیم دے چکے تھے مگر آپ امت کو یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ اگر ناگزیر حالات پیش آ جائیں اور اس کے خلاف کرنا پڑے تو کیا اس کی اجازت ہے آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو پیڑوں کے پیچھے چھپتے ہیں اور ہمیں تیر مارتے ہیں اور اس کے اوپر کئی لوگ زخمی بھی ہوئے آپ نے فرمایا ان کا باغ کاٹنا شروع کرو یہ جو باغ کاٹے تو یہودیوں نے یہ باتیں باہر پہنچائیں اور پھر ان کو منافقوں نے پھیلایا اور پورے عرب میں ان باتوں نے گردش کرنا شروع کی کیا کہنے لگے ہائے ہائے ہائے یہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں اور کہتے تھے کہ ہم تو دنیا میں امن پھیلانے کے لیے آئے ان کا جھگڑا ہوا ہمارے ساتھ اور انہوں نے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا ان سے کوئی پوچھے درختوں نے ان کا کیا کھایا تھا باغ ان کا کیا کھا رہے تھے ان کو کاٹنے لگ گئے ان کو اتنا احساس نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا فرمایا اگر درخت کاٹیں تو میرے حکم سے کاٹے ہیں اللہ کے حکم سے کاٹے ہیں اور اچھا کیا ہے کاٹے ہیں اس لیے کہ تم تم کو یہی سزا ملنی چاہیے تھی ماں قطع تم انہوں نے جب بدنام کیا مسلمانوں کو اس پر آیت نازل ہوئی ماں قطع تم اور اس سے آپ اندازہ لگائیں دو ایک تو یہ کہ مسلمان کس مقام پر کھڑے تھے کہ جس کے لیے دنیا میں یہ کہا جائے کہ یہ درخت کاٹتے ہیں سب لوگ حیران ہیں مسلمان دشمنوں کے درخت کاٹتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے اور دوسرے یہ بات کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے کہ جب کوئی ان پر الزام لگائے اللہ آتا ہے میدان میں جواب دینے کے لیے کفا باللہ وکیلا اللہ تمہاری وکالت کے لیے کافی ہے خود وکالت فرماتا ہے ما فتح تم اے مسلمانوں تم نے نہیں اچھا یہ بات کیوں کہ نہیں پڑھی کچھ مسلمانوں کو بھی تھوڑا سا ہوا کہ ہم سے غلطی تو نہیں ہوگی آخر ہم نے درخت کاٹے یہ بھی تو ایک مخلوق کے خدا ہے بغیر ضرورت کے کاٹے گئے ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی فرمایا کوئی غلطی نہیں ہوئی ماں قطع تم لینا دن لینا کے مانا درخت وہ کھجور کے درخت خاص طور سے بڑے عمدہ قسم کے کھجور کے جو بھی تم نے اور ماں موصولہ ہے جو بھی تم نے کوئی کھجور کے درخت کاٹے او ترک تم یا تم نے ان کو چھوڑ دیا قائمتن کھڑا اللہ حصولہ ان کی جڑوں کے اوپر سبھی عز اللہ تو اللہ کے حکم سے ایسا ہوا بل یخزی الفاسقین اور ایسا کیوں ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو نافرمانوں کو ذلیل کرے اور ذلیل کیسے ہوتے تھے کہتے ہیں یہودی کنجوس مکھی چوس یہودی کو اپنی اولاد سے زیادہ درختوں سے محبت ہوتی ہے وہ اس طرح ان کو پیڑوں سے لگے ہوئے اور جب ان کے سامنے کاٹے جانے لگے تو وہ کس طرح رسوا ہوئے وہ پیڑ نہیں کٹ رہے تھے وہ ان کے کلیجے کٹ رہے تھے یوقی الْمُفَاسِقِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے فاسقوں کو نافرمانوں کو یہاں ایک اور مسئلہ پیش آیا جب یہودی یہاں سے نکلے انہوں نے بہت سارے باغات چھوڑے آپ نے بہت سارے قلعے چھوڑے بہت سارے مکانات چھوڑے سوال یہ ہے کہ ان کا کیا حکم ہے ان کو غنیمت کے طور پر تقسیم کیا جائے گا غنیمت تو اس مال کو کہتے ہیں جو دشمن کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور پھر وہ میدان جنگ میں چھوڑ کر مال بھاگتا ہے یہاں تو جنگ ہوئی نہیں یہ تو معاہدے کے تحت نکل گئے تو پروردگار نے اس کا حکم نازل فرمایا کہ نہیں یہ مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں کیا جائے گا جس طرح پانچواں حصہ تقسیم کیا جاتا تھا غنیمت کو ہم پڑ چکے دسویں پارے میں اس طرح تقسیم کیا جائے گا وہ کیا کہ یہ لڑنے والوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کو جمع کیا جائے اور اس کے بعد غریب یتیم مسکین جو محتاج ہیں ان کو دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا آپ نے انصار کو بلایا آپ نے فرمایا کہ اب تک تم نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں رکھا اب یہ یہودیوں کے مکانات خالی ہو گئے ہیں ان کے باغات خالی ہو گئے ہیں دو راستے ہیں تمہارے سامنے یا تو تم ایسا کرو کہ اپنے بھائیوں کو مہاجرین کو یہ گھر دے دو اور تم فارغ ہو جاؤ اور جو تمہارے اوپر ان کا بوجھ ہے اس سے تم دوش ہو جاؤ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنا بھائی برقرار رکھو اسی طریقے سے اور اس جائیداد کو ہم تمہارے درمیان برابر تقسیم کر دیں انصار نے وہ جواب دیا کہ قیامت تک آسمان کی نگاہیں ترستی رہیں گی ایسے جواب سننے کے لیے آج تو دیسی اور پردیسی کے جھگڑے صبح شام ہم سنتے ہیں انصار نے کیا جواب دیا انہوں نے اللہ واللہ یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ باغات اور ان کے قلعے اور ان کے مکانات سب ہمارے مہاجرین بھائیوں کو ملے مگر مہاجر پھر بھی ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں اور ہمارے بھائی رہے اس لیے کہ اگر وہ چلے جائیں گے تو ہمارے بچے نہیں برداشت کریں گے ان کی جدائی کو وہ گھر کا ایک حصہ بن چکے ہیں آپ نے فرمایا تمہاری محبت سر آنکھوں پر اور اسی موقع پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا انصار کوئی وقت آئے گا کہ لوگ دوسروں کو تم پر ترجیح دیں گے مگر میں نہیں تم کو ترجیح دے سکتا ہوں اگر ساری دنیا ایک راستے پر چلے اور میرے انصار دوسرے راستے پر چلیں میں انصار کا ساتھ دوں گا میں دنیا کا ساتھ نہیں دوں گا آپ نے ان کو حوصلہ افزائی فرمائی اور یہ مکانات جو ضرورت مند تھے مہاجرین میں سے ان سب کو دے دیے گئے اور جو ضرورت مند نہیں تھے ان کو نہیں دیے گئے انصار میں سے بھی چند حضرات کا بطور خاص دو حضرات کے نام آتے ہیں کہ وہ ضرورت مند تھے تو انصار نے عرض کیا کہ وہ ضرورت مند ہیں آپ نے فرمایا یہ ان کو دے دو صحابہ اس دن انصار خاص طور سے کبھی آسمان کو کبھی زمین کو دیکھتے تھے کہ یہ وہ یہودی کہ نسلم بادہ نسلم ہم ان کے سود کے نیچے دبے رہتے تھے ان کے سامنے گردن اٹھا کر بات نہیں کر سکتے تھے کیا ایسا منظر اللہ نے ہم کو دکھانا تھا کہ اس طرح ان کو زلیل اور رسوا کر کے اور انہی کے اگریمنٹ کے تحت مسلمانوں نے نہیں کیا ان سے پوچھا گیا کہ تم نے اچھا کام کیا انہوں نے کہا ہم نے غداری کی کہا کیا سزا ہونی چاہیے اس کی انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہم کو یہاں سے جانے دو تو ہم پر سب سے بڑا احسان ہوگا انہی کے مطابق وما افا اللہ پہلے تو وہ ذہن کے بھائی تم نے نہیں محنت کی یہ مال اللہ نے دیا ہے وما افا اللہ اور جو جمع کیا اللہ نے اپنے رسول کے پاس منہم ان کی طرف سے فما یہ وہ مال ہے ما اوجف تم علیہ نہیں دوڑائے تم نے اس کے اوپر اوجفا یوجف دڑانا دوڑانا نہیں دوڑائے تم نے اس پر من خیل گھوڑے ولا رکاب اور نہ اونٹ ولا کن اللہ یسلطو لیکن اللہ مسلط کرتا اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے واللہ علی کل کل قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ نے اپنے کرم سے دے دی ایسی گھبراہٹ ایسا خوف ان پر ہوا وہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے ما فا اللہ علی رسول ہی اب حکم سنو کہ جو جمع کیا اس کا حکم کیا ہے جو جمع کر دیا اللہ نے اپنے رسول کے پاس من اہل القرا بستی والوں کی طرف سے فل اللہ سب سے پہلے وہ اللہ کے لیے ہے اللہ کا نام برکت کے طور پر ہے یا اس طور پر ہے کہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق بانٹا جائے گا تو کس کو دیا جائے گا ولی رسول سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچہ اس سے نکالا جائے گا ولی القربہ اور آپ کے وہ قریبی رشتہ دار جن کا بوجھ آپ کے ذمے تھا کیونکہ انہوں نے دین کا ساتھ دیا تھا ان کا خرچہ اس سے نکالا جائے گا اور ولیتام اور یتیموں کا والمساکین اور غریبوں کا وابن السبید اور مسافروں کا بیت المال میں رکھا جائے گا تاکہ مسافروں کے کام آئے اس کو بیت المال میں جمع کیا جائے گا کیوں کئی لائقم بھائی نہ لگن آئی منکم آہا کیا بات ارشاد فرمائی فرمایا اگر ایسا نہ کرے اللہ غریبوں کو یتیموں کو مسکینوں کو نہ دے اور یہ حکم آئے کہ جو اس میں شریک تھا وہ اسی کا حصہ ہے تو کیا ہوگا کہ مال ہمیشہ مال والوں کے بیچ میں گھومتا رہے گا جنگ کرنے والوں میں بڑے بڑے مالدار بھی ہیں تمہارے تو پہلے یہودیوں کے قبضے میں تھا وہ بھی مالدار اور اب تمہارے پاس آیا تم بھی مالدار تو غریب بیچارہ نیچے دیکھتا ہی رہا کہ کبھی ہم کو بھی کچھ ملے گا فرمایا اس لیے کئی لا کئی لا تاکہ نہ ہو جائے وہ مال دولتن چکر کاٹنے والا بین اگنیائی مالداروں کے درمیان من تم تم میں سے وما آتا الرسول رسول اور ایمان والو یہ اللہ کا حکم ہے اب اس کے مطابق اللہ کے حمیر صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جتنا دیں بس اتنا لے لو اس پر خوش ہو جاؤ وما آتا الرسول رسول اور جو دیں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے جی- اللہ کے حکم کے مطابق فقضو تو تم اس کو لے لو اور وما نہاکم اور جس سے منع کرے تم کون ہو اس میں سے فنتا ہو تو تم رک جاؤ جس چیز سے تم کو منع کریں ما نہا عنہ جس سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ وَتَّقُ اللہ اور ڈرو اللہ سے یہ تو مال فہ کا مسئلہ ہے اس کو مال فہ کہتے ہیں اور دوسرے کو مال غنیمت کہتے ہیں لیکن احکام کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو حکم اللہ کے حبیب تم کو دیں اس حکم کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رکو واتقوا اللہ درو اللہ سے ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم اب ذرا تفصیل کہ یہ مالک ہے کس کو ملے گا فرمایا ان فقیروں کو ملے گا جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے اللہ کے دین کے لیے کون ہے وہ مکہ سے آنے والے للفقراء ان فقیروں کے لیے ہے المہاجرین جو ہجرت کرنے والے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا واموالہم اور ان کے مالوں سے نکالا گیا وہ بے گھر نہیں تھے ان کے پاس گھر تھے مگر اللہ کے دین کے لیے گھر چھوڑے واموالہم وہ مال والے تھے مگر مال اللہ کے دین کے لیے چھوڑا صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے کیوں آئے جب تک وہ اللہ وہ تلاش کرتے تھے اللہ کے فضل کو فضوانو اور اس کی رضامندی کو وہ انسرون اللہ اور انہوں نے مدد کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اللہ کے دین کی مدد کی اللہ کے دین کی مدد اللہ کہتا ہے میری مدد کی اولائکہم کہوں یہ سچے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھا اس کو سچ کر دکھایا ان کے لیے یہ مالک ہے مالداروں کے لیے نہیں ان کے لیے جو تھے مالدار لیکن بن گئے غریب اور یہاں سے امت کے ایک طبقے نے فقایا احناف نے ایک مسئلہ سمجھا وہ کیا مسئلہ یہ صحابہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے فقیر جن کے پاس کچھ نہیں مکہ میں ان کا مال موجود ہے ان کے مکانات موجود ہیں ان پر دوسرے لوگ قابض ہو گئے ہیں اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کے مال کے اوپر کوئی قبضہ کر لے تو پھر آپ کو فقیر شمار کیا جائے گا تو ہم فقیر ہو گئے تو جس مال پر انہوں نے قبضہ کیا کیا وہ اس کے مالک بن گئے تو انہوں نے سمجھا کہ وہ مالک بن گئے اگر وہ مالک نہ ہوتے تو پھر ان مسلمانوں کو فقیر میں کہا جاتا مالک بن گئے اس کا مسئلہ کیا بنے گا مسئلہ یہ بنے گا کہ اگر ان سے کوئی مسلمان خرید لے تو وہ مسلمان اس کا مالک بنے گا کہ نہیں بنے گا کوئی کہے کہ تو نے مسلمانوں کی جائیداد خریدی چوروں سے نہیں نہیں وہ تو ایک جنگ ہے اگر ان سے خریدی ہے تو مسلمان اس کا مالک بن جائے گا دوسرے حضرات نے اس کا انکار بھی کیا ان لوگوں کو ملے گا اور کس کو ملے گا فرمایا انصار کو ملے گا مالف ہے والذین تبوؤوا الدار اور ان لوگوں کو ملے گا تبوؤوا الدار جنہوں نے گھر میں ٹھکانہ بنایا تھا گھر سے مراد کون ہے ادار علی اسلام مضافیہ کے بدلے میں دار المدینہ جنہوں نے مدینہ میں پہلے سے گھر بنائے تھے پہلے سے یہاں رہتے تھے ول ایمان اور جنہوں نے ایمان میں گھر بنائے ہوئے تھے مطلب ایمان والوں کے مہاجروں کے آنے سے پہلے انہوں نے ایمان بھی قبول کیا ہوا تھا اور مدینہ میں اپنے گھر بنائے ہوئے تھے یو ابون جرائل وہ پسند کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے ولا جدو نفیسور اور نہیں پاتے ہیں وہ اپنے سینوں کے اندر ہاں کوئی ضرورت مما اوتو اس کی طرف سے جو ان کو دیا جاتا ہے مطلب جب ان کی طرف کوئی ہجرت کر کے آتا ہے تو ان کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ ایک آ گیا اس کا بھی انتظام کرنے پڑے گا ایک اور آ گیا اس کا بھی انتظام کرنا پڑے گا آگے اتنے مسلمان ہیں کس کس کو ہم سنبھالیں گے فرمایا نہیں یہ محبت کرتے ہیں اور جو ان کو دیا جاتا ہے اس کو اپنے دل کے اندر اس کی کوئی ضرورت نہیں سمجھ میں آ ان کو محسوس ہوتی مہاجرین کو جو دیا جاتا ہے ان کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ہمارا حق تھا نہ یہ سمجھتے ہیں انہیں کا حق ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وَيُسِرُونَ عَلَىٰ سیرون انفسم اور وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر وَلَوْ كَانَ نبیم خفا اگرچہ خود ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا اور خود آدمی کو ضرورت اور خود بھوکا رہے دوسروں کو کھلائے خود پیاسا رہے دوسروں کو پلائے خود ننگا رہے دوسروں کو پہنائے اور خود جھونپڑوں میں رہے اور دوسروں کو مکان دے یہ آسان کام ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ دے وہ میو نَفْسِهِ نفس ہی اور جس کو بچایا گیا نفس کی لالچ سے فولا بحم المفلحون یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے اس آیت کے لیے کہا گیا بطور خاص ایک خاص موقع پر نازل کی کیا موقع ہے مغرب کی نماز ہو چکی ہے اچانک ایک صاحب حاضر ہوئے آپ سے ملاقات کی اور بیٹھ گئے آپ نے ان کو بلایا مسجد نبوی میں ہے فرمایا آپ کہاں سے تشریف لائے انہوں نے عرض کیا فلاں گاؤں سے آیا پوچھا تم کس کے مہمان ہو کہا آپ کا مہمان اللہ آپ نے میرے مہمان ہو تو ادھر بیٹھے ہو اطلاع بھی نہیں دے رہے ہو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا آپ نے خادم حضرت انس کو بھیجا امی عائشہ صدیقہ کے گھر بھیجا تو عائشہ کے گھر جاؤ اور کہو ضعیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا مہمان ہے اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے گھر کے اندر آج کھانے کے لیے ستو بھی نہیں ہے جو بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے گھر کے اندر کھانے کے لیے کیسے وقت گزرتا تھا کیسے وہ دن تھے آج مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں اور یہ سب کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا ہوا اگر مانگتے اللہ سے تو پہاڑوں کو سونا بنا دیا جاتا لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے سارے مومن تو سونے کے مکان میں نہیں رہیں گے غریب کے دل پر کیا گزرے گی میں انہی کے لیے بھوکا رہوں گا ایک دن بھوکا رہوں ایک دن ملے اور میرے مالک تیرا شکر ادا کروں آپ نے دوسرے گھر بھیجا آپ کی نو بیویاں تھیں حضرت انس نو کے گھر میں گئے ایک ایک کے گھر میں جاتے رہے سب کے یہاں سے یہی جواب ملا کہ کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے عشاء کی نماز کا وقت ہوا آپ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے رسول کے مہمان کی آج مہمان نوازی کرے گا انصار میں سے اٹھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نام ان کا ابو طلحہ انصاری کے ساتھ مشہور ہیں اور وہ لیکن کنیت ہے ان کی اصل نام ہے زید ابن سہل وہ اٹھے عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمان نوازی کروں گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ اپنے گھر پہنچے مہمان کو ساتھ لے گئے بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے صرف جو کی تھوڑی سی روٹی ہے اور وہ بچوں کے کھانے کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کا مہمان ساتھ لایا ہوں انہوں نے کہا پھر تو مہمان نوازی کرنی ہوگی طریقہ بتاؤ کیسے کریں اللہ اکبر کیسے زندگی گزر رہی تھی کیسے ایمان والوں کی تربیت ہو رہی تھی انہوں نے فرمایا ایسا کرو کہ بچوں کو تو بہکا پھسلا کر کے سلا دو سلا دیا اور کہا اس کے بعد ہم کھانا کھانے بیٹھیں گے جو تب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور مہمان کے لیے آج بھی مہمان نوازی کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں ایک جگہ میں گیا ناراض نہ ہوں وادی میں تو ایک صاحب نے اپنے یہاں چائے رکھی میں نے کہا آپ بھی تشریف لائیں کہتے ہم تو پیتے رہتے ہیں چائے تو میں نے کہا میں ہی بھوکا ہوں رکھی آپ یہ بھی کہتے ہم تو پیتے رہتے ہیں اور کبھی کھانا نہیں کھائے گا جب تک آپ خود اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یہ کیا طریقہ ہے آپ خود بیٹھتے رہے کھانا کھانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھا خود لکما گنتے رہتے ہیں پاس بیٹھ جاتے ہیں عبد الملک ابن مروان نے ایک آدمی کی دعوت کی ایک زبردست تعلیم کی تو خود بیٹھ گیا وہ کھانا کھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کھاؤ میرے ساتھ تو اس نے کہا کہ میرے کھانے کا بھی وقت نہیں آیا ہے ورنہ یہ تو توہین ہے کہ آپ کھانا کھائیں اور میں نے کھاؤں تو فرمایا اٹھ یہاں سے پھر اندر بیٹھ میں کھانا کھاؤں تو میرے لقمے گنتا رہے دیکھتا رہے ایسے یہ کوئی طریقہ ہے دعوت کرنے کا مگر ہماری قوم کو ابھی سمجھ نہیں آئی اربوں کے آج بھی یہی ہے وہ کبھی کھانا نہیں کھائیں گے ان کا آج بھی کیا طریقہ ہے کہ بڑی چیز بنائیں گے اکٹھی کھانے کے لیے ایک ہی بڑے تھال کے اندر آئے گا اور سارے مرد بیٹھیں گے کھانے کے لیے مہمان کے ساتھ جو بچے گا وہ اندر بھیجا جائے گا اندر کے بچے کھائیں گے اس وقت میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے بیوی بھی ساتھ میں بیٹھنے والی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ تم بھی بیٹھنا ہمارے ساتھ ہم دونوں بیٹھیں گے اور جب کھانا کھانا شروع کریں گے تو تم چراغ کو ٹھیک کرنے کی نیت ظاہری طور پر کہ چراغ کو ٹھیک کر رہی ہیں اس کو بچھا دینا اور پھر تم بھی سائڈ ہو جانا اور میں ان سے باتیں کرتا رہوں گا تو مہمان کھانا کھا لے گا کیسا اخلاق تھا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے یہ انسان اس دنیا کے نہیں تھے یہ کسی دوسرے دنیا کی مخلوق پیدا ہو گئی تھی جب صبح کو تشریف لائے یہ آیت نازل ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو مبارک ہو ابو طلحہ آسمان کے اوپر تیری دعوت کے چرچے ہو رہے ہیں وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اگرچہ خود ان کو ضرور زیادہ ہوتی ہے والذین جاؤ بعدہم ان کو مال سے ملے گا اور کس کو ملے گا فرمایا قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کے بعد کیا ہو رہا ہے ان کو مال فہ ملے گا مگر ان کے لیے ایک شرط ہے ولدین جا وہ اور ان کو مال فہ ملے گا جو ان کے بعد آئیں گے مگر ان کے لیے ایک شرط ہے یقول ابا ن فرل ولیخوان اللہ ددین سبقونا بل ایمان وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اغفر فر بخشش بخش تو ہمارے لیے ولیخوانا اور ہمارے بھائیوں کے لیے الذین سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے سبقت کر گئے اور سب سے پہلے کون سبقت کر گئے ہم سے پہلے کون گئے صحابہ گئے گویا جو صحابہ کے لیے اور سلف صالحین کے لیے گزرنے والوں کے لیے دعائیں کریں گے ان لوگوں کو مالفیا ملے گا اور جو سلف صالحین کے لیے گزرنے والوں کے لیے صحابہ کے لیے دعائیں نہیں کریں گے ان کو مال فیا میں حصہ نہیں ملے گا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی کے اوپر فتویٰ جاری فرمایا فرمایا کسی رافضی شیعہ کو مال فیا میں حصہ نہیں ملے گا اس لیے کہ مال فیا ان کا ہاں حصہ ہے کہ جن کو اللہ نے بزرگوں کی محبت دی ہے صحابہ کی محبت دی ہے اور بعد والوں نے بھی کہا کہ جو بھی صحابہ سے عداوت رکھے ادنا سے ان کے دل کے ان کی طرف سے دل کے اندر نفرت رکھے ان کے لیے دعائیں نہ کرے اس کا مال فیا میں حصہ نہیں ہے ولا تجعل في قلوبنا اور نہ رکھ تو ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ للذین آمنو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے صحابہ کے لیے ہمارے دلوں میں کسی قسم کی کھوٹ نہ رہے اللہ اجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے یہ ایک راز ہے میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر جو ہے یہ صراط مستقیم ہے اس کے دائیں بائیں کچھ خط کھینچے آپ نے ادھر خط ادھر خط ٹیڑے میڑے فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں ہر ایک کے اوپر شیطان بیٹھا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اور فرمایا بنی اسرائیل تہتر فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت نہیں وہ بہتر فرقوں میں اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹی تھی اور عرض کیا کہ سارے جنت میں جائیں گے فرمایا سارے نہیں صرف ایک جائے گا جنت کے اندر پوچھا عرض کیا وہ کون ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولی طور پر ایک جائے گا باقی سزا بھگت کر کے جائیں گے اور اگر کفر تک ان کا عقیدہ پہنچ گیا تو اس کے مطلب وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے عرض کیا کون جائے گا جنت میں جواب ہونا چاہیے تھا جو قرآن پر چلے گا جو حدیث پر چلے گا جو قرآن کو مانے گا جو حدیث کو مانے گا اور آج کی زبان میں تو بخاری شریف کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا لیکن اللہ کے محبوب نے یہ جواب نہیں دیا جواب کیا دیا ما انا علیہ واصحابی وہ جائے گا جنت میں جو میرے طریقے پر ہوگا اور صحابہ کے طریقے پر اس کا مطلب صحابہ معیار ہیں جو ان کے راستے کو پکڑ کر رکھے گا وہ دین پر رہے گا اور جو یہ ان کو ہٹا کر کے سمجھے گا کہ میں اپنے طور پر دین کی تشریح کروں اور خود دین کو سمجھوں بس وہ گمراہ ہوگا چنانچہ جتنے فرقے گمراہ ہوئے ان سب کی صحابہ کے ساتھ دشمنی کے اوپر بنیاد تھی سب سے پہلے رافضی الگ ہوئے ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان بلکہ سارے صحابہ کی دشمنی کی بنیاد پر وہ الگ ہوئے پھر خارجی الگ ہوئے پھر دوسرے الگ ہوئے یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کو نہیں مانا اپنے طور پر دین کی تشریح کرنے لگے میں نے یہ بات اس لیے زور دے کر کے کہی کہ اب بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم رجال ونحن رجال صحابہ بھی تو انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں انہوں نے دین کو ایک طریقے سے سمجھا ہم دوسرے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ہمارے سامنے قرآن حدیث موجود ہے ہمارے لیے یہ کافی ہے اگر یہ کافی تھا تو اللہ کے محبوب نے کیوں فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا الم الذین اللہ دین یہ تو یہودیوں کا حال ہوا جو اوپر آپ نے سنا جو منافق تھے جن کا پیچھے گزرا کہ وہ یہودیوں سے دوستی لگاتے تھے لیکن قرآن کریم نے وہیں پر کہا تھا نہ یہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے ہے اس موقع پر انہوں نے کیا کام کیا کہا بالکل وہی کام کیا جو منافق کام کرتے ہیں جب یہودیوں کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے چھاتی ٹھوک ٹھوک کر کے کہا ہیں یہودیوں کو بھی تھپکی دی ڈٹے رہو ڈرنا نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر تم کو نکالا گیا ہم چھوڑ دیں گے اپنا وطن گھر چھوڑ دیں گے تمہارے ساتھ رہیں گے اور اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوئی ہم تمہارا ساتھ دیں گے اللہ نے فرمایا جھوٹے ہیں اللہ نے قسم کھا کر فرمایا نہیں ساتھ دیں گے یہی ہوا بنو نظیر نکالے گئے ایک بھی منافق نہیں نکلا اور اس موقع پر سب دبک گئے سب چھپ گئے علم سر اللہ نا کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت اختیار کی یقولون لاخوانہم وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے الذین کفروا ان بھائیوں سے جو کافر ہیں من الكتاب اہل کتاب میں سے یہودیوں میں سے کیا کہتے ہیں لئن قسم بخدا اگر تم نکالے گئے لنخرجن ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے ولا نطيع فيكم احدا ابدا اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے کوئی ہم کو کچھ بھی کہتا رہے بالکل نہیں مانیں گے وہ ان تم اور اگر تم سے جنگ کی گئی ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہی دیتا ہے وہ بالکل چھوٹے فراڈی بکار جو تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور فراڈ کرتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ فراڈ ہی کرے گا ان کے ساتھ بھی فراڈ کر رہے ہیں کیوں لئن لا یخرجون معهم اگر وہ نکالیں گے ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے ولئن لو اور اگر ان سے جنگ ہوئی لا ينصرونهم یہ ان کی مدد نہیں کریں گے ولئن نصروهم اور اگر ان کی مدد کرنے چلے بھی گئے یہ منافق نکلے یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ تو ضرور بے ضرور پیٹ دکھا کر کے واپس بھاگیں گے ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ پھر ان منافقوں کی مدد نہیں کی جائے گی یہی ہوا وہ گھیرے میں آئے انہوں نے نہیں ان کا ساتھ دیا اور جب وہ ان کو نکالا گیا مدینہ سے یہ چھپ گئے ان کے ساتھ نہیں گئے کیوں منافق ایسا کیوں کر رہے ہیں رحبتا فی من اللہ اے ایمان والو قسم خدا ان تم اشد رحبتا تم زیادہ سخت ہو ڈر کے اعتبار سے تمہارا ڈر زیادہ ہے فی صدورہم ان کے سینوں میں من اللہ ہی اللہ کے مقابلے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا کہ تم سے ڈرتے ہیں تم سے ڈر کر کے ادھر آتے ہیں تو ادھر تمہاری بات کرتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر یہودیوں کے ساتھ ملتے ہیں ذالک بانہم قوم لا يفقهون ڈرنا تو اللہ سے چاہیے ایسا کیوں کرتے ہیں کہا اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں لا يقاتلونکم جميعا یہ یہودی بھی اور منافق بھی سارے کے سارے جميعا اکٹھے ہو کر تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے یہ سامنے میدان میں آئے اور دو بدو جنگ کریں تلوار کی ان کی ہمت نہیں ہے اللہ فی قرآن محسنت مگر ایسی بستیوں میں محسنت جو قلعہ والی بستیاں ہیں جو گھیری ہوئی بستیاں ہیں قلعہ بند بستیاں ان کے اندر سے رہ کر کے پتھر شتر ماریں گے تیر ماریں گے او من او جدر یا دیواروں کے پیچھے سے اور اب تو پوری دنیا نے جنگ کا طریقہ ہی وہ اختیار کیا کہ دیواروں کے پیچھے سے بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ بئی شدید ان کی آپس میں زبردست جنگ ہے تمہیں لگتا ہے کہ منافق اور یہودی ایک گئے یہودی اور عیسائی ایک گئے کوئی نہیں ایک ہوئے یہ مفادات کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں اور جب ان کے مفادات ختم ہوتے ہیں پھر کیسے دست بغرے ہوتے ہیں اس منظر کو بھی دیکھو بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ بئی شدید ان کی جنگ آپس میں بہت زیادہ سخت ہے ان کا کوئی نصب العین نہیں ہے جب تک نصب العین متحد نہ ہو تو دلوں کا اتحاد نہیں ہوتا ہے تم گمان کرتے ہو ان کو تحسبهم تم گمان کرتے ہو ان کو جمیعاً کہ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں وقلوبهم شتا حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں ذالک کبھی یہ بات اس وجہ سے بھی اس لیے کہ وہ قوم ایسے لوگ ہیں لا یعقلون جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں ان یہودیوں کا وہی حشر ہوا کون سا فرمایا جو ابھی کچھ پہلے ہوا تھا دوسرے یہودیوں کا حشر دوسرے یہودی کون تھے میں عرض کر چکا بنو قین سب سے پہلے ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا اس کے بعد بنو نذیر کے ساتھ پیش آیا بنو قینقا کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا ان کو بھی اسی طرح گھروں سے نکالا گیا تھا انہوں نے بھی اسی طرح اپنے گھروں کو جاڑا تھا انہوں نے بھی اسی طریقے سے مدینہ سے جلاوطنی اختیار کی تھی معاملہ ان کا کیا پیش آیا تھا سب سے پہلے انہوں نے غداری کی یہ لوہار کا اور سنار کا کام کرتے تھے لیکن بڑے بدباطن اندر کے کالے ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا ایک ایمان والی گاؤں سے آئیں کچھ بیچنے کے لیے یا کچھ خریدنے کے لیے دونوں طرح کی روایتیں ہیں یہ کچھ خرید رہی تھیں یا کچھ بیچ رہی تھیں سڑک کے کنارے بیٹھی تھیں اور عورتیں لمبا جبا پہنتی ہیں آج بھی جس طرح مرد پہنتے ہیں اس طرح عورتیں بھی نیچے تک مگر بہت چوڑا ہوتا ہے ایسے یہ بدباطن قسم کے انسان آدمی کتنا بھی گندا ہو مگر وہ سوچتا ہے میری بھی کوئی ماں ہے میری بھی کوئی بہن ہے میری بھی کوئی بیٹی ہے میں دوسروں کی طرف جھانک رہا ہوں آخر میرے گھر میں نہیں ہیں میری بیٹیاں نہیں ہیں مگر جب اندر سے کالا ہو انسان تو پھر وہاں گرتا ہے جہاں تک کتے نہیں پہنچتے ہیں انہوں نے کیا کام کیا ایک دوسرے کو کنکشیوں سے اشارہ کیا موقع ہے اور ایک آدمی فٹافٹ وہ لایا مچھلی پکڑنے والا کانٹا اس کے پیچھے لمبا ڈورا باندھا اور اس کو اوپر سے دیوار سے ادھر پھینکا اور دوسرے نے اس ایمان والی کے کرتے کے پیچھے اس کو باندھ دیا اور تیسرے نے ادھر سے فٹافٹ جلدی جلدی کھینچا اور جیسا کھینچا تو یہ سرے بازار ننگی ہو گئی بیچ بازار کے ننگی ہو گئی تو ان کی ایک چیز نکل گئی یہ کیا ہوا کس نے میرے کپڑے کھینچے اوپر ایک ایمان والے وہاں موجود تھے اور ہم سب اپنا اپنا ایمان ناپیں اپنا اپنا محاسبہ کریں اگر ہماری موجودگی میں ایسا ہوتا ہائے ہائے ہم بزدل کیا کرتے ہیں ہم یہ صحیح ہاں یہ کس نے کیا یہ کون بدبخت ایسا وہ ایمان والے تلوار بھی یہ کھڑے تھے ادھر ادھر دیکھا ہو کیا رہا ہے یہ کس نے کیا ہے تو ایک یہودی دکان پر بیٹھا ہنس ہنس کے الٹا ہو رہا تھا اصل میں وہی بےمان تھا وہ سمجھ گئے اس کو معلوم ہے اور تلوار نکالی اس کا سر قلم کر دیا بہمان تو نے ایسا کام کیا ایک عورت کی عزت کے اوپر حملہ تجھے شرم نہیں آئی تو کسی ماں کا بیٹا نہیں تیری کوئی بہن نہیں تیری کوئی بیٹی نہیں اس کا سر قلم کر دیا یہودی تو دکھتے رہے گئے یہ کیا ہوا ہنگامہ ہوا انہوں نے بھی تلواریں نکالی ایمان والے بھی ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اس کی خبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ہوئی آپ نے فورن تیاری کا حکم دیا اس سے پہلے کہ یہودی ایمان والے پر حملہ کرتے صحابہ پہنچ گئے وہاں صحابہ پہنچے یہودی بھاگے اپنے اپنے قلعوں میں گھس گئے ان کے قلعے ہوتے تھے بازار چھوڑے قلعوں میں گھس گئے محاصرہ ہو گیا لمبے عرصے تک محاصرہ رہا آخر انہوں نے بھی اپنا ایک بندہ بھیجا کہ ہمارے ساتھ کوئی اگریمنٹ کرو کوئی معاہدہ کرو ہمارے ساتھ آپ نے فرمایا کیا معاہدہ انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف مدینے سے جانے دیا جائے فرمایا تم جیسے گندے لوگوں کے لیے مدینہ ہے بھی نہیں ہے تم تو اس سے پہلے ہی دفعہ ہونے چاہیے تھے نکل جاؤ انہوں نے کہا ہمیں محفوظ راستہ دیا جائے کہ ہم پر کوئی راستے میں حملہ نہ کرے آپ نے فرمایا کوئی حملہ نہیں کرے گا صرف ہتھیار لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے جو سامان اٹھا سکتے ہو اونٹوں پر لاد سکتے ہو لے کر کے چلے جاؤ انہوں نے بھی اپنا سامان لادا انہوں نے اپنے گھروں کو جاڑا انہوں نے بھی وہی طریقہ جو بنو نذیر کا پیش آیا ان کے ساتھ بھی پیش آیا قرآن کریم کہتا ہے کمسر الین ان کا حال انہیں کی طرح ہوا کمسل الذین من قبلہم یعنی بعدہم ان کا حال ویسے ہی ہوا ان بنو نذیر کا جیسا کہ ان لوگوں کا تھا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے قریبا ابھی ذاقوا وبال امرہم انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا اپنے معاملے کی سزا چکھی ولہم عذاب علیم اور یہاں چھٹی نہیں ہوئی ابھی قیامت باقی ہے ابھی جہنم کا دردناک عذاب باقی ہے کم از علی شیطان ان کا حال تو شیطان کی طرح ہوا کیسا ہوتا ہے شیطان کا حال اذ قال للانسان اکفر جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے تو کفر کر فلما کفر جب انسان کفر کرتا ہے قال انی بریع منکا کا تو شیطان کہہ دیتا ہے اب میں تیرے سے بری ہوں اب تو جان تیرا معاملہ جانے انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین جو جہانوں کا پالنہار ہے کن کا حال یہ ہوا یہودیوں کا نہیں نہیں منافقوں کا کہ منافق بھی کیا کر رہے تھے یہودیوں کو چلو بڑے چلو کوئی بات نہیں ڈٹ جاؤ بالکل ہتھیار نہیں ڈالنا لڑائی کرنا ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن جب وہ پھنس گئے اور نمبر آیا ان کو مدینہ سے نکلنے کا انہوں نے کہا جاؤ مرو جاؤ جا کر کے ہم نہیں جانے والے تمہارے ساتھ پکانا سب تو دونوں کا انجام ہوا انہما کہ وہ بھی اور وہ بھی شیطان بھی اور اس کا پجاری بھی فی النار جہنم میں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وذالک جزاء الظالمین اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی ایمان والو ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس سے کس طرح بچا سکتے ہیں منافقوں کی منافقت سے اور غیروں کے طریقے اپنانے اور ان کے ساتھ دوستی لگانے سے اسی سے بچ سکتے ہیں کہ ہر آدمی ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے آخرت میں اپنے لیے کیا بھیجا ہے قبر میں کیڑوں سے بچنے کے لیے کیا بھیجا ہے وہاں کوئی لائٹ کا انتظام کیا اس نے محشر کے میدان کے لیے کیا بھیجا اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے کیا بھیجا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے جائے گا تو وہاں کے لیے کچھ بھیجا ہوا ہے یا یوح الذین آمن اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اتق اللہ ڈرو اللہ سے ول تنظر لغد اور جاننا چاہیے ہر ایک نفس کو کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے وط اللہ اور ڈرو اللہ سے کل کے لیے پوری زندگی آج ہے اور اس کے بعد جو شروع ہوگا وہ کیا شروع ہوگا کل کل کے لیے کیا بھیجا ہے ہر وقت میں حساب کرو کتاب زندگی کو پڑھو اپنی ڈائری کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہو کچھ ہے اس میں وہاں پیش کرنے کے لائق ان اللہ خبیر اللہ پوری خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو ولا تکونوا كالذین نسوا اللہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے پن سا تو اللہ نے ان کو ان کی جان بھی بھلا دی ان کو ان کے نفس بھی بھلا دیے مطلب وہ اللہ کو بھول گئے اللہ نے ان کو ان کے مرتبے اور مقام سے بھی غافل کر دیا اور پھر کیا ہوا تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا پھر انسان اپنی قدر نہیں پہچانتا پھر جو چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی تھی ان کو چاٹتا ہے ان کو چومتا ہے ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے ان کے آگے جھکنا شروع کرتا ہے جو اس کے خادم اس کے لیے پیدا کی گئی اللہ اکبر پھر کیسے جھکتا ہے مناظر احسن گلانی کے الفاظ کہا اس نے کہا جو مجھے نہیں مانے گا تو پھر میں اس کو کہوں گا پھر وہ چشموں اور دریاؤں کو مانے گا پھر وہ بندروں اور سوروں کو مانے گا ایک ایک کو مانے گا جو مجھے نہیں مانے گا اور پھر بھی مان مان کر کے اس کو چھٹی نہیں ملے گی فانساہم انفسہم اللہ نے ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا اولائکہم الفاسقون یہی لوگ فاسق اور فاجر یہی لوگ فرما برداری سے نکلنے والے ہیں کیوں یہ جہنمی ہیں اور ماننے والے جنتی ہیں تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں لا یستوی اصحاب النار برابر نہیں ہو سکتے جہنم والے اور برابر نہیں ہو سکتے جنت والے اصحاب الجنہ جنت والے ہم الفائزون وہی تو کامیاب ہونے والے ہیں لو انزلنا هذا القران اگر ہم اتارتے اس قرآن کو علا جبل کسی پہاڑ کے اوپر لرائیتہو تو آپ اس کو دیکھتے جھکتے ہوئے متصدعن ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے من خشیت اللہ اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ قرآن کا تذکرہ یہاں کہاں سے آ گیا بات سوچتے بات کیا چل رہی ہے اچانک قرآن کا ذکر کہاں سے آ گیا اور اسی طرح پورے کمر میں آیا اسی طرح سورہ رحمان میں آیا اور اسی طرح پھر سور واقعہ میں آیا تیسرے رکوع کے اندر اچانک اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ میں ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ قرآن مقدس کتاب ہے مگر تم کسی سے سستی کرتے ہو اس کا کہاں سے ذکر آ گیا یہ جو باتیں بیان ہوئیں کس کی برکت سے ہم کو نصیب ہوئیں قرآن کی برکت سے یہ ایمان میں اور منافقت کی جو پہچان اور ان میں فرق ہم کو معلوم ہوا کس سے معلوم ہوا قرآن سے معلوم ہوا اور یہ ذوق کہ انسان اپنی کتاب پڑھتا رہے اور جب اپنی کتاب پڑھے گا اپنی کتاب سمجھتے ہیں نا اپنی زندگی کے حالات پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے میں نے کیا کیا اور سیدھا بن کے رہ جاتا ہے پھر کسی کے عیب نہیں تلاش کرتا ہے نہیں تھی حال کی جب تک اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر جب تک اپنا حال معلوم نہیں تھا روزانہ دیکھتے تھے فلاں کیسا ہے فلاں کیسا ہے اوفو پڑی بڑی پہ اپنے جب نظر دنیا میں کوئی برا نہ رہا جب اپنا حال دیکھا جب میرا کیا حال ہے کوئی دنیا میں برا نہیں رہا کسی آدمی کو غصہ آتا ہے یہ فلانا آدمی ایسا اور غصہ ہمیشہ کمزور پر آتا ہے اگر ایک مرتبہ وہ پلٹ کر کے دیکھے کہ میرا کیا حال ہے یہ غصہ آئے گا کوئی بچوں پر غصہ ہوتا ہے صرف اس لیے کہ وہ کمزور ہے وہ آگے ڈنڈا نہیں اٹھا سکتے ان کی پڑھائی کبھی یہ کبھی وہ کیوں کرتا ہے یہ صرف اس لیے کہ اس کو اپنے ایپ معلوم نہیں اپنے عیبوں پر جب انسان کو نظر ہوتی ہے پھر دوسرے کا کوئی خیال رہتا ہے یہ سب کچھ انسان کو کس سے معلوم ہوا قرآن سے معلوم ہوا تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ قرآن فرما انسان تو نہیں سمجھا یہ تیرے دل کے اوپر نازل ہوا اگر پہاڑ پر اترتا اور پہاڑ کو اللہ شعور دیتا سمجھنے کا تو تو دیکھتا کہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے من خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے مگر تیرا دل نہیں ٹوٹتا تیرے نہیں آنسو نکلتے تو نہیں سوچتا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَذْرِبُهَا لِلنَّاسِ اور یہ مثالیں ہیں ہم نے ہم پیش کرتے ہیں لوگوں کے لیے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور و فکر کریں یہودیوں کے حالات دیکھیں منافقوں کے حالات دیکھیں عیسائیوں کے دیکھیں پھر دامن کو بچا بچا کر کے چلیں اللہ کا کلام کیا سکھا رہا ہے اپنے مالک کا تعارف کرا رہا ہے اور انسان گناہوں سے کب بچتا ہے جس کو جتنی اپنے مالک کی پہچان ہوتی ہے معرفت ہوتی ہے اتنا وہ گناہوں سے بچتا ہے کون ہے مالک اللہ خود اپنا تعارف کراتا ہے اللہ وہ ہے اللہ اللہ ہو کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں اللہ سوائے اس کے کیوں اس کے نہیں عالم الغیب وہ غیب کا جاننے والا وہ اور ظاہر کا جاننے والا تو کیا اس کے سوا کوئی ہے ایسا جب اس کے سوا کوئی اس شان کا ہے ہی نہیں تو اس کے سوا کوئی کیسے لائق عبادت حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتا ہے عالم الغیب والشہادہ پوشیدہ کو جاننے والا ظاہر کو جاننے والا والرحمن بہت مہربان الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہو اللہ وہ ہے اللہ اللہ الا ہو جس کے سوا کوئی نہیں عبادت کے لائق اللہ بس وہی ہے الملک جو بادشاہ ہے کوئی کہنی اور بھی تو بادشاہ ہیں کیسے بادشاہ ہیں جو کل قبر میں پہنچتا ہے جس کو کیڑے کھاتے ہیں جو دوسروں کا محتاج وہ بادشاہ ہے تو سب کا محتاج اور میں عرض کر چکا جو جتنا بڑا اتنا سب سے زیادہ محتاج بادشاہ تو سب کا محتاج وہ تو جوتی پہنانے والے کا محتاج وہ ہے بادشاہ جو کسی کا محتاج نہیں القدوس جو بہت پاک ہے السلام جو سلامتی والا ہے سلامتی دینے والا ہے المؤمن جو امن دینے والا ہے المحیمن جو امن دینے والا پناہ دینے والا المحیمن جو حفاظت کرنے والا العزیز جو زبردست ہے الجبار جو سب پر غالب ہے جبار زبردست طاقت کا مالک ہے المتکبر جو کبریائی والا ہے بڑائی والا ہے سب پر غالب ہے الجبار سب سے زیادہ طاقت والا ہے جبر والا ہے جو کرنا چاہے سو کر گزرتا ہے المتکبر جو کبریائی والا ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے یشرکون ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا امت کو کہ جو آدمی صبح کو پڑھ لے ان آیتوں کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے تین مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور پھر یہ آیتیں پڑھ لے اگر دن میں اس کو موت آئے گی شہادت کی موت نصیب ہوگی رات کو پڑھ لے تو شہادت کی موت نصیب ہوگی اس لیے کہ اس پختہ یقین کے ساتھ مرے گا سبحان اللہ پاک ہے اللہ واللہ الخالق وہ ہے اللہ جو پیدا کرنے والا ہے الباری جو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے نمونہ بنانے والا ہے نقشہ بنانے والا ہے المصور جو صورتیں بنانے والا ہے لہ الاسماء الحسنہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں جو سب بھی اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ العزیز الحکیم اور وہی غالب ہے وہی حکمت والا ہے منافقوں کا کردار پیش کیا گیا سچے اور مخلص ایمان والوں کو اگلی صورت میں بتایا جا رہا ہے کچھ ایسی کمزوریاں ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے اور غیر محسوس طریقے سے مخلص اور سچا ایمان والا بھی ان چیزوں کا شکار ہو سکتا ہے ان سے بچ کر رہنا چاہیے اور وہ کیا چیزیں ہیں جب اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ذرا سی دوستی آئے گی اور آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے پریشان ہوگا تو پھر وہ ان کمزوریوں کا شکار ہو کر کے رہے گا اور اس کا نام ہی سورت الممتحنہ امتحان والی سورت اس میں اسی طرح کا مضمون ہے سورت الممتحنہ مکیہ وہی سلاس عشرت آیا اور اس میں صرف تیرہ آیتیں وفیہ رکوعان اور دو رکوع ہیں مگر زبردست مضمون اور بطور خاص کیا کہ کسی نہ یہودی سے دوستی لگاؤ نہ عیسائی سے دوستی لگاؤ نہ مشرق سے دوستی لگاؤ یہی وہ دوستی ہے جو انسان کو لاسٹ میں کھینچتے کھینچتے منافقت تک پہنچاتی ہے یہاں کیا مسئلہ پیش آ گیا تھا ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ وہاں صلح ہوئی تھی کتنے سال کے لیے ہوئی تھی یاد ہے دس سال کے لیے ماشاء اللہ کچھ نے کسی نے تو یاد رکھا دس سال کے لیے سرا ہوئی تھی کہ نہ تم ہم پر حملہ کرو گے نہ ہم تم پر حملہ کریں گے اور جو باقی قبائل تھے جن کے جو مکہ اور مدینہ والوں کے ساتھ اب تک شامل نہیں تھے ان کو اجازت ہو گئی کہ جو جس کے ساتھ ملنا چاہے وہ ان کے ساتھ مل جائے گا اور دوسرے اس کے ملنے کا اس کے معاہدے کا احترام کریں گے جو مکہ والوں کے ساتھ مل گیا اس کے ساتھ وہی معاہدہ جو مکہ والوں کے ساتھ اور جو مدینہ والوں کے ساتھ ملا اس کے ساتھ وہی معاہدہ ہوگا مکہ والوں کا جو پہلے سے مدینہ والوں کے ساتھ ہو چکا پھر کیا ہوا مکہ کے قریب دو قبیلے تھے ایک بنو خزا نام کا ایک بنو بکر نام کا آپس میں ان کے جھگڑے رہتے تھے بنو بکر مکہ والوں کے ساتھ مل گئے اس موقع پر حلیف بن گئے مکہ والوں کے مکی بلاک میں شامل ہو گئے اور بنو خزا اس کے باوجود کے کافر تھے مشرک تھے ایمان نہیں لائے تھے وہ ایمان والوں کے ساتھ مل گئے انہوں نے مدنی بلاک کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو ان دونوں کے آپس میں اب وہی احترام ہوگا جو ہو چکا ہے معاہدے کے اندر طے لیکن ہوا کیا صرف دو سال گزرے دو سال کے بعد بنو بکر کو مکہ والوں نے اکسایا چک دی کہ تم بنو خزا کے اوپر حملہ کرو اور چپکے چپکے اندر سے ہتھیار بھی فراہم کیے بلکہ اپنے لڑاکا بھی فراہم کیے لڑنے والے جوان ان کو کہا ان پر حملہ کرو بڑا اچھا موقع ہے یہ بالکل بے خوف ہوں گے یہ سوچتے ہیں کہ معاہدہ ہو چکا ہے کوئی جنگ ہو ہی نہیں سکتی ہے ایسے موقع پر حملہ کرو بنو بکر نے بنو خزا پر حملہ کیا اور بنو خزا کو گاجر گولیوں کی طرح کاٹا یہاں تک کہ بیچارے بھاگتے بھاگتے حرم میں داخل ہوئے اور مکہ مکہ والوں کو دہائی دی وہاں کے سرداروں کو حرم حرم ہم حرم میں آ گئے ہیں مکہ کے کھڑ نے کہا آج کوئی حرم شرم نہیں ہے جتنا موقع فائدہ اٹھا سکتے اٹھا لو بنو خزا بہت نقصان اٹھایا بچاروں نے یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ کے ساتھ ہماری دوستی ہوئی اور اس کا ہم کو یہ سلا ملا اور انہوں نے ایک نظم پیش کی اس میں دردناک انداز سے بیان کیا کہ ہم پر کیا گزرا کس طرح ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا اور رات کے وقت میں ہم پر شبخو مارا گیا اور ہمیں دھوکے سے کس طرح قتل کیا گیا اور آپ ہمارے معاہد تھے آپ سے بھی ہم مدد نہ لے سکے اب بھی اگر آپ ہماری مدد نہ کریں تو پھر معاہدے کا کیا احترام رہا آپ نے مکہ والوں کو اطلاع بھیجی بندے بھیجے کہ دیکھو تم نے جرم کیا ہے اور معاہدہ توڑا ہے اب بنو خزا کا جرمانہ ادا کرو توان جنگ ادا کرو دیت ادا کرو ان کے بندو کی اور ان سے معافی مانگو ورنہ پھر یہ سمجھو کہ معاہدہ ختم ان کے کچھ جوانوں نے جوش میں کہہ دیا معاہدہ ختم سمجھ لو ہم دیت شیت کچھ دینے والے نہیں ہیں یہ وقت واپس پہنچا تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک معاہدہ ہو گیا ختم مکہ کے جب ہوشیار لوگوں کو پتا چلا انہوں نے کہا یہ بڑا غلط ہو گیا یہ کام کرتے رہنا تھا لیکن یہ کہنا نہیں تھا کہ معاہدہ ختم ہو گیا لفظوں میں برقرار رکھنا تھا دفی وقتی ٹائم کل اس کو کسی طرح ٹالتے رہنا تھا بعد میں دیکھتے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ لیکن آپ تو یہ کہہ چکے کیا کریں تو مکہ والوں نے مشورہ کر کے ابو سفیان کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور معاہدے کو دوبارہ بڑھا کر کیا ہوا وہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بڑے پیار سے باتیں کی آپ کو معلوم ہے رشتہ سسر ہے حضرت ام حبیبہ اس کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے حضور کو بھتیجا بھتیجا کہہ کر کے بات کی آپ نے بھی کہا چچا جان آپ کا آنا مبارک کس مقصد سے آئے کہا یہ مقصد ہے کہ غلطی ہوگی کچھ جوانوں سے معاہدہ برقرار کر دیجئے آپ نے فرمایا تو دیت دو جرمانہ ادا کرو کیوں کیا ایسا ہاں، کہنے لگے جرمانہ تو بڑا مشکل ہے مکہ والے تو پہلے کٹے پٹے لوگ ہیں کہاں سے جرمانہ ادا کریں گے معاہدہ برقرار کر لیجئے دیکھیے میں بڈھا آدمی آپ کے چچا ہیں اس عمر میں آپ کے پاس آیا ہوں کچھ تو میرے آنے کی لاج رکھیے آپ نے فرمایا نہ جب دونوں میں سے ایک بات بھی تم ماننے کے لیے تیار نہیں جرمانہ بھی ادا نہیں کر رہے تو معاہدہ ختم اس کے بعد حضرت علی کے پاس گیا اور پتا حضرت فاطمہ کے پاس اور کہاں کہاں اور پھر ام حبیبہ اپنی بیٹی کے پاس گئے اس وقت تک وہ سفیان کو ایمان نصیب نہیں تھا مگر کسی نے نہیں مانا آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی کچھ باتیں ہوئیں تو چلو دیکھیں گے یہ وہ تو تھوڑا سا دل مطمئن کر کے واپس آیا دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے آ کر مکہ والوں کو بتایا کہ میں نے ایسا کیا ہے تھوڑا بہت سمجھایا بجھایا تو ابو البختری اور انہوں انہوں نے نے سنا کہا کچھ نہیں یہ تو تجھے ایسے بے بےوقوف بنایا ہے انہوں نے یہ کہا کہ معاہدہ برقرار ہے کہا یہ تو نہیں کہا تو کہا پھر معاہدہ ختم ہو پھر اس کا مطلب کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے مکہ پر چڑھائی کا فیصلہ فرمایا اور چپکے سے آپ کیا چاہتے تھے کہ مکہ والوں کو تیاری کا موقع نہ ملے اور مکہ کے اندر زیادہ خوریزی نہ ہو زیادہ مار دھاڑ نہ ہو اللہ کا گھر ہے اور مکہ کے لوگ آخر اپنے لوگ ہیں ایک صحابی جو اصل مکہ کے رہنے والے نہیں تھے دوسری جگہ سے آئے تھے قریشی بھی نہیں تھے حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ ان سے یہاں ایک غلطی ہو گئی کیا غلطی ہوئی ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں وہ بدری صحابی تھے وہ تو راتوں کے واقف تھے ان کو کابینہ میں شریک کیا تھا جاتا تھا ہر موقع پر تو انہوں نے سوچا کہ میرے بچے ہیں مکہ میں بیوی بھی مکہ میں ہے جب یہ جنگ ہوگی تو مکہ والے مسلمان جو مکہ کے اندر ہیں ان کو مارنا شروع کریں گے میرے بچوں کو بھی مار دیں گے اگر اس موقع پر میں مکہ والوں پر تھوڑا احسان کر دوں تو وہ اس احسان کی وجہ سے دب جائیں گے اور میرے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت مکہ سے جو بھیک مانگنے کے لیے مدینہ آئی تھی اور اس سے دیکھیے رواداری کیسی تھی دشمنی اپنی جگہ رواداری اپنی جگہ آپ نے پڑھا وہ ایک مسلمان حضرت ام سلمہ کے لیے ایمان والی کے لیے کہ ہمارے لیے حالات کیسے تنگ تھے کہ کئی کئی ہفتے گزر جاتے تھے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا یہودیوں کے گھر میں گوشت پکنے لگا تو وہ فرماتی ہیں کہ میں آگ لینے کے بہانے گئی کہ مجھے کھانے کا پوچھیں گے اتنی دشمنی کے باوجود سمجھتے تھے کہ کھانے کے لیے پوچھیں گے اتنی دشمنی کے باوجود وہ بھیک مانگنے کے لیے آتی تھی تو یہ بھیک مانگنے کے لیے آئی ہوئی تھی انہوں نے اس سے ملاقات کی دس دینار اس کو دیے یا طے کیا کہ تجھے دوں گا اور اس کو ایک خط لکھ کر دے دیا اس خط میں نوز بلّہ ان کو یہ نہیں کہا تو ان کی حمایت کی گئی ہو کہ تم اچھے لوگ ہو اور میں یہاں پھنسا ہوا ہوں نہ مکہ والوں کو کام مکہ والوں عقل سے کام لو اللہ کے نبی وہ لشکر لے کر آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو بہتر یہ ہے کہ تم یا تو صلاح کو اور پڑھاؤ کسی طریقے سے دیت ادا کرو اور یا ایمان قبول کر لو ورنہ اب تمہاری خیر نہیں ہے لیکن اس میں راز کا پتہ بھی تو چلتا تھا یہ خط دے کر کے بھیجا گیا اس عورت کو اور وہ عورت چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی حضرت جبرائیل وہی لے کر کے آئے اور فرمایا کہ اس طرح ایک عورت کو خط دیا گیا ہے اور وہ فلاں مقام پر پہنچ چکی ہے روزت الخاخ نام کی جگہ ہے اس کے پاس پہنچ رہی ہے آپ نے چار آدمی مقرر فرمائے مقداد بن اسود اور حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت علی ایک اور صحابی حضرت علی کو ان کا امیر مقرر کیا فرمایا تیز رفتار گھوڑوں پر جاؤ روزت الخاخ نام پر ایک عورت ملے گی اس کے پاس ایک چٹھی ہے وہ لے کر کے آ جاؤ یہ حضرات وہاں پہنچے اس عورت کو کہا کہ تیرے پاس چٹھی ہے مل گئی وہ عورت وہیں پر اس کو کہا تیرے پاس چٹھی ہے اس نے انکار کیا اس نے کہا قسم خدا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہا اچھا ابھی تلاشی لیتے ہیں تراشی لی اس کے کجاوے کو دیکھا اس کے ایک ایک سامان کو دیکھا کہیں پر کچھ نہیں ملا یہاں تک کہ یقین ہونے لگا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن حضرت علی نے اس کو ایک دھمکی دی کہ دے دے جو تیرے پاس ہے ورنہ تجھے ننگا کر کے ہم تیری تلاشی لیں گے جب یہ بات کہی تو اس نے فٹافٹ اپنے بالوں میں چھپایا ہوئے خط نکال کر کے پیش کر دیا بس ان حضرات نے خط لیا واپس چلے گئے جب خط مدینہ پہنچا اس میں پڑھا تو خط کس کی طرف سے تھا من حاتب بن بل بن ابی بلتا حضرت حاتب بن ابی بلتا کی طرف سے اہل مکہ آپ حیران ہوئے آپ نے بلایا حضرت حاتب بن ابی بلتا کو کہ یہ کیا معاملہ ہے بہت سارے صحابہ غصہ ہوئے حضرت عمر نے تو بڑھ کر کے فرمایا اضرب المنافق مجھے موقع دیجئے اس منافق کا سر قلم کروں یہ مسلمان بنا پھرتا ہے بدر میں ہمارے ساتھ تھا اور مکہ والوں سے اس کی دوستی اور ان کے غلام نے بھی ایک عجیب بات کہہ دی کہا حضرت آپ اس کو مسلمان سنتے ہیں یہ جہنمی ہے جہنمی میں گھر میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے اس کا اس کے راز وہ اپنے بچارہ پریشان اپنے فائدہ اٹھا رہا ہے حضرت بن ابی بلتا سے آپ نے پوچھا کیا کہتے ہو تم اس کے بارے میں انہوں نے عرض کیا آپ میرے لیے جلدی نہ کیجیے میری بات سنیے میں منافق بھی نہیں میں کافر بھی نہیں ہوا ہوں بات اتنی ہے کہ میرے بچے رہتے ہیں میں نے سوچا اللہ کے نبی کو اللہ نے غلبہ دینا ہی دینا ہے میرے اس خط سے کچھ نہیں ہو جائے گا مسلمانوں کا لیکن تھوڑا سا اتنا ہوگا کہ مکہ والے میرے لیے نرم ہو جائیں گے اور میرے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ نے فرمایا کہ اس سے ان کو اطلاع نہیں ملتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں بھرے ہوئے تھے لیکن آپ نے فرمایا اس موقع پر آیا عمر صبر کرو تجھے معلوم نہیں یہ بدری ہے اور بدری صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے جو جو تمہیں کرنا ہے جو جو تمہیں کرنا ہے اللہ نے تم کو معاف کر دیا اگر آپ تم سے غلطیاں بھی ہوگی اللہ وہ بھی معاف کرے گا اور اس ان کے ملازم سے فرمایا مسلم کی روایت وہ بخاری کی ان سے فرمایا کہ تم اس کو جہنمی کہتے ہو واللہ لن يدخلها ابدا قسم بخدا یہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا غلطی ہو گئی ہے اس سے لیکن ایمان والوں کو اس کے فوراً بعد یہ کیوں بتایا گیا کہ یہ وہ کمزوریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی ایمان سے ڈھلکتا ہے کبھی بیوی کی وجہ سے کبھی بچوں کی وجہ سے کبھی رشتہ داروں کی وجہ سے یا یوحلت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یو الذین آمن اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان والو ایمان والو وہ یا اتنا بڑا جرم کر کے بھی آدمی مومن رہتا ہے کافر نہیں ہو جاتا لا تک تفظ بھی مت بناؤ تو میرے دشمن کو واضح تم اپنے دشمن کو اولیاء دوست تلقون کو نہیں پیش کرتے ہو تم ان کی طرف بالمودت محبت کے پیغامات محبت کو پیش کرتے ہو وقت کفر حالانکہ وہ کفر کر چکے بیمار اس چیز کے ساتھ جا جو تمہارے پاس آئی من الحق حق میں سے ان کا جرم دیکھو یخرجون الرسول وہ رسول کو نکالتے ہیں ویاکم اور تم کو مکہ سے نکالا ان تؤمنوا باللہ صرف اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے اللہ پر ربکم جو تمہارا رب ہے ان کن تم خرج تم جہاد فی سبیلی اگر تم نکلتے ہو میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے وقت امر ضاتی اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے یہ سب کام گویا تم نے ابھی تک کیے تھے عہد میں تم گئے خندق میں تم گئے بدر میں تم گئے اور میری رضا کے لیے گئے تھے یہ سارے کام میری رضا کے لیے تھے تو اب تمہیں ہوا کیا تسرون الیہم تم چپکے سے بھیجتے ہو ان کی طرف بالمودتی محبت کے پیغامات وانا عالم اور چپکے سے کیا ہوتا ہے میں تو جانتا ہوں بما اخفیتم اس کو جس کو تم چھپاتے ہو وما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرتے ہو ومن يفعله منکم اور جو کوئی کرے گا ایسا تم میں سے فقد ضل تو وہ پھسل گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نافرمانوں کی حمایت پروردگار کو قطعا برداشت نہیں ہے حمایت تو حمایت ان کو سے سی اطلاع دی جا رہی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے ان کو نہ کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہمارا کوئی نقصان ہوگا مگر اس کے باوجود اللہ کو پسند نہیں تم ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہو ان فم اگر وہ تم کو پائیں گے یکونو لکم آدھا وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے نہ تمہاری بیوی بچوں کو چھوڑیں گے وہ إِلَيْكُمْ ستو اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے آئی اپنے ہاتھوں کو والسینتا اور اپنی زبانوں کو بھی بسو برائی کے ساتھ وَوَدُّوا ودو لو تک لو مزدریہ اور وہ تو تم کو کافر بنانا چاہتے ہیں ان کا تو یہ منشا ہے تم کن بھول بھلنگیوں میں لگے ہوئے ہو لن تنفعكم مرحامكم رہی بات رشتہ داری کی ہرگز نہیں نفع دے گی رام تم کو تمہاری رشتہ داری ولا اولاد حکم اور نہ تمہاری اولاد یوم القیامہ قیامت کے دن یفصل بینکم اللہ جدائی پیدا کر دے گا تمہارے درمیان واللہ بما تعملون بصیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے ایمان والے کو کیسا رہنا چاہیے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سبق حاصل کرو تنے تنہائی راستے نکلے وہ تھے ان کے ساتھ حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت سارا علیہ السلام بس تین نفری تین آدمیوں کی یہ جماعت ہے صرف تین آدمی مگر پورے کفر کو للکارتے ہیں پوری مملکت کو للکارتے ہیں اور کفر کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں قد کانت لکم اسوت حسنا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں فی بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں والذین معاہو اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے اذ قالوا لقومہم جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا انا براء منکم ہم سب تم سے بالکل بری ہیں ہمارا تمہارے سے کوئی لینا دینا نہیں وَمِمَّا تَعْبُدُونَ اور ان سے بری ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کفرنا بکم ہم نے تمہارا انکار کر دیا ہے وغدا بیننا و بینکم بہ اور ظاہر ہو چکی تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی بل اور بغض ابدا ہمیشہ کے لیے حتہ تومنو یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے ہماری تمہاری نہیں نب سکتی ہے باللہ وحدہ ایمان تو رکھتے تھے وہ بھی اللہ پر مگر شرک کرتے تھے جب تک تم تنہا اللہ کو نہیں مانو گے ہاں ایک بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے وہ کیا انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا لیکن یہ کب تک کہا تھا جب تک باپ کفر پر مر نہیں گیا اس کو نمونہ نہیں بنانا کہ تمہارے ماں باپ شرک کرتے کرتے مر گئے اور پھر تم ان کے لیے بخشش کی دعا کرو اللہ قول ابراہیم سوائے ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا اپنے باپ کے لیے لاسٹر فرنمل ملکا میں تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا وما من من اللہ منشی اور یہ بھی کہا تھا کہ میں مالک نہیں کسی چیز کا اللہ کے مقابلے میں یعنی اگر اللہ تجھے ہدایت نہ دے تو میں جبری طور پر تجھے ہدایت نہیں دے سکتا ہوں اگر اللہ تجھے جہنم میں ڈالنا چاہے میں تجھے اللہ کے مقابلے میں بچا نہیں سکتا ہوں ربنا علیک توکلنا اے ہمارے رب تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا وہ لئی اور تیری طرف ہی ہم متوجہ گئے ہی اس کا ترجمہ جار مجرور مقدم و علیہ اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانے کا ٹھکانا ہے ربنا اے ہمارے رب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں لا تجعلنا مت بنا تو ہم کو فتنہ تن آزمائش کا ذریعہ للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا رکے کفر کے لیے آزمائش کے ذریعے کا مطلب دو معنی میں بتا چکا ہوں تازہ کریں ایک تو یہ کہ ہمیں کافر مصیبتوں میں مبتلا کریں پریشانیوں میں ڈالیں فتنہ کے معنی سونے کو بھٹی میں ڈالنا تاکہ کھوٹ الگ ہو جائے اور کھرا الگ ہو جائے اے اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہم کو آگ کی بھٹیوں میں ڈالیں اور پھر ہم کو تپایا جائے اور پھر ہم کمزور ہو جائیں ایسا نہیں ہم کو بنانا اور دوسرے معنی یہ کہ کافروں کے لیے آزمائش نہ بن جائیں کافروں کے لیے کیسے کہ وہ ہم کو مارتے رہیں پیٹتے رہیں آگ میں بھی جلاتے رہیں اور پھر بھی ان پر کوئی پریشانی نہ آئے اور وہ کہیں کہ دیکھو اگر ان کا خدا ہوتا اگر ان کا دین سچا ہوتا اگر یہ سچے ہوتے خدا ان کی مدد کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچے نہیں ہیں ان کا دین سچا نہیں ہے تو وہ کفر کے اوپر اور لٹ جائیں گے کیا عجیب بات ہے کہ اس حالت میں بھی ان کی ہمدردی کہ وہ ہمیں مارتے رہیں اور پھر وہ اس بے وقوفی میں مبتلا ہو جائیں کہ ان کا دین سچا نہیں ہے اے اللہ تو ایسا نہیں کرنا وغفر لنا اور ہم کو معاف کر دے ربنا ہمارے رب انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب ہے الحکیم تو ہی حکمت والا ہے لقد کان لکم فیہم مسبت حسنا تمہارے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے اور تم سے مراد کون ہے لمن کا یرج اللہ اس آدمی کے لیے نمونہ ہے جو اللہ سے ملنے کی امید کرتا ہے والیوم الاخر اور آخرت کے دن کے میں آنے کی امید کرتا ہے اور جلالین ترجمہ کیا ڈرنے کا جو اللہ سے ڈرتا ہے اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہے وہ میت اور جو کوئی دوستی لگائے گا تو اللہ ولغنی الحمید تو اللہ تعالیٰ وہی بے نیاز ہے الحمید وہی تعریفوں والا ہے اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تمہارا کوئی محتاج نہیں ہے اگر ان سے دوستی لگاتے پھرو گے تو پھر اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے تم جانو تمہارا معاملہ جانے اللہ الذین عادیتم منہم مودہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ان سے دوستی لگانے سے منع کیا جا رہا ہے مکہ والوں سے یہ بھی ایک وقتی بات ہے اور دوستی بھی کون سی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم ان کی ہمدردی جتاؤ اور ایمان کے مقابلے میں ان کو ترجیح دو اور ان کے طریقوں کو اپنانے لگ جاؤ اس موالات سے منع کیا جا رہا ہے ورنہ اگر تم ان کے اوپر احسان کرو اور ان کو کچھ کھانے کے لیے دے دو پینے کے لیے دے دو پہننے کے لیے دے دو اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم قریب اللہ ان کو ایمان نصیب کر دیں تو پھر دشمنی ختم ہی ہو جائے ہمیشہ کے لیے دوستی ہو جائے اس اللہ ان یجعل بینکم قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈال دے بینکم تمہارے درمیان وہ بین اللہ اور ان لوگوں کے درمیان آتے ہی تم جن سے تم نے دشمنی کی ڈال دے کس کو موتا محبت کو ڈال دے محبت پیدا کر دے واللہ قدیر کیسا ایسا ہو جائے گا کہ وہ ظالم ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے ایسا کر سکتا ہے واللہ غفور اللہ بخشنے والا ہے وہ توبہ کریں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے ابھی بھی اس کا دروازہ کھلا ہے اور منع کس بات سے کیا جا رہا اور کس سے نہیں کیا جا رہا ہے لا ينهاكم اللہ نہیں منع کرتا اللہ تم کو ان الذين ان لوگوں سے لم يقاتلوكم جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی فی دین دین کے بارے میں ولم یخرجوکم من دیارکم اور جنہوں نے نہیں نکالا تم کو تمہارے گھروں سے ان لوگوں کے ساتھ نہیں اللہ منع کر رہا ہے حالانکہ یہ بھی کافر ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی اور تم کو تم اپنے تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان سے منع نہیں کرتا ہے ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو وہ تو ہی اور تم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو وہ تو کرنا ہے ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے المقسطین نہیں بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے المقسطین انصاف کرنے والوں کو منع کس سے کرتا ہے اور کس بات سے منع کرتا ہے آپ کے پڑوس میں غیر ایمان والا رہتا ہے آپ اس کے ساتھ نیک سلوک کریں حد سے زیادہ کریں یہاں تک کہ اس کا ضمیر کیا اٹھے کہ واقعات یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہی ہو سکتا ہے منع کس چیز سے کیا جا رہا ہے انما ينهاكم الله بے شک اللہ منع کرتا ہے تم کو الذين ان لوگوں سے قاتلوکم جو تم سے جنگ کرتے ہیں فی دینی اور جنگ بھی زمین اور جائیداد کا جھگڑا نہیں دین کے بارے میں یہ جنگ معتبر ہے باقی جنگوں کا اعتبار نہیں واخرجوکم اور جنہوں نے تم کو نکالا من دیارکم تمہارے گھروں سے وہ اور ایک دوسرے کی مدد کی اللہ اخراجکم تمہارے نکالنے پر اور منع کیا کیا گیا ان تولوہم کہ تم ان سے دوستی لگاؤ موالات کرو یہ لین دین کرو ان کے ساتھ ان کی طاقت کو بڑھاؤ اور اپنی طاقت کو گھٹانے لگ جاؤ اس سے منع کیا گیا ہے وہ میں یہ تو اور جو کوئی ان سے دوستی لگائے گا پلا کہ تو یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے جی ہاں میں نے پیچھے ایک موقع پر عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ بھی عجیب نقشے دکھاتا ہے جو یہ کچے قسم کے منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہر چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرتے ہیں جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کو جھکتے رہتے ہیں جب اس ملک میں وہ گورے آئے تھے سات سمندر پار سے تو یہ طبقہ بھی ان کی بغل میں گھس گیا کوئی ان کا بڑا بڑا منسٹر بنا اور کوئی کیا بنا اور کوئی کیا بنا اس دور کے اندر ایمان والوں نے ایک فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ عیسائی ہندوستان کو اڈا بنا کر کے پوری دنیا پر حملہ کر رہے ہیں اور خاص طور سے حرمین شریفین کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اس لیے ان سے بائیکاٹ کیا جائے نہ کچھ لیا جائے نہ دیا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے نہ ان کو کچھ بیچا جائے نہ ان کی مصنوعات کو ان کی ایجادات کو ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا جائے ان سے بائی کیا جائے ایسے وقت میں یہ رال ٹپکانے والا یہ ٹھوٹا مارکا طبقہ کشکول مارکا نا جو پیالہ لے کے ہر وقت میں گھومتا رہتا ہے جی دے دو کچھ دے دو کچھ دے دو کچھ یہ ٹھوٹا مار کا طبقہ یہ میدان میں آیا اور ان کے ایک بڑے نے کتاب لکھ ڈالی ہیں الحجت المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ سورہ ممتحنہ کی آیت کی تشریح کے بارے میں کہا کہ ان سے منع تھوڑا کیا جا رہا ہے یہ تو اہل کتاب ہیں اور پھر وہ آیت پیش کی وہ ساتھ چھٹے پارے کی آخری آیت کہ عیسائی نرم ہیں ان عیسائیوں کے لیے ذکر تھا جو حبشہ سے آئے تھے اور ایمان لائے تھے اس آیت کو فٹ کیا ان ظالم گوروں کے اوپر کہ یہ تو بڑے نرم ہیں ان سے تو ہم کو دوستی رکھنی چاہیے اور اس کے مقابلے میں یہ مورتی پجاریوں سے ہم نے دوستی رکھنی ہے وہ چاہتے ہی تھے آپس میں یہ لڑتے رہیں تاکہ ہماری ہمارا غلبہ دیر تک رہے خیر اس پر کوئی حیرانگی نہیں اس طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں حیرانگی یہ ہوئی کہ جب گورے چلے گئے نا تو یہ ٹھوٹا مار کا پھر میدان میں آ گئے ٹھوٹا سمجھتے ہیں نا بتائیں میری زبان یہ کشکول وہ جس پیالے سے مانگتا ہے آدمی اس کو ہمارے یہاں ٹھوٹا کہتے ہیں جب برتن ٹوٹ جاتا ہے تو ٹھیک لے کر مانگتے ہیں یہ ٹوٹا مارکا پارٹی آج پھر میدان میں ہے ہمارے مدرسوں کو دے دو ہمارے مدرسوں کو رجسٹرڈ کر دو ادھر امت سے زکات بھی مانگ رہے ہیں ادھر امت سے فطرہ بھی مانگ رہے ہیں ادھر گورنمنٹ سے ایڈ بھی مانگ رہے ہیں کہ زکات ادا ہو جائے گی لوگوں کو ایسے اداروں کو دے کر کے یہی مار کا پارٹی باقاعدہ فتویٰ دیا انہوں نے کہ انگریز سے اپنے مدرسوں کے لیے پیسہ لینا جائز نہیں بلکہ ضروری ہے اور کہا کس لیے ضروری ہے جبکہ اس میں وہ تعلیم بھی ہو رہی ہو جو تعلیم امت کو لوگوں کا غلام بنا رہی ہو اقبال نے ایسے موقع پر ہی تڑپ کر کہا تھا اسی طرح کے لوگوں کو لوگ امام بنا رہے تھے امام اہل سنت والجماعت تو اقبال نے کہا تھا ہیں ایسے جو امت کو ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہا جو دوسروں کا پرستار بنائے اس کی امامت فتنے سے کم نہیں یہ فتنہ ہے فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی جو امت کو سلاطین کا پرستار کرے فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو امت کا سلاطین امت کو سلاطین کا پرستار کرے امت کو ان کا غلام بنا رہا ہے اور پھر اپنی امامت کا ڈھونگ رچا رہا ہے یہ آیت لکھی اسی موقع کے اوپر اس نے ہاں، کتاب لکھی ابھی تک اب شرما چھپاتے ہیں کہ اس کو مت دکھاؤ یا منو یہ منع کیا گیا موالات نہ کرو ان کے ساتھ دشمنوں کو مضبوط نہ کرو اپنے کو کمزور نہ کرو اپنے راز ان کو نہ بتاؤ اس سے منع کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ انصاف کرنے سے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے پڑوس میں ہے تو پڑوس کے حق ادا کرنے سے اس سے نہیں منع کیا جا رہا ہے یا یوہن الذین آمنو اس موقع پر یہ فتح مکے کا موقع ہے اس پر ایک اور بات بھی پیش آ گئی بات تو اصل میں سلح حدیبیہ کی ہے لیکن اس سے ملتی ہوئی تھی اس لیے اس کو یہاں سنایا گیا کیا بات پیش آئی اور آیت بھی اسی موقع پر نازل ہوئی سلح حدیبیہ کے فوراً بات ہم پڑھ چکے ہیں حدیبیہ کے واقعے میں کہ جب وہ معاہدہ مرتب ہو رہا تھا تو کون مرتب کرا رہا تھا سہیل بن عمر اس نے واپس جا کر کے مکہ میں بڑی بغلیں بجائیں بعد میں اللہ نے ایمان بھی نصیب کیا کہتا ہے میں نے مسلمانوں کو بڑا لتاڑا ایسا مجبور کیا ایسا مجبور کیا میں نے ان کو بسم اللہ نہیں لکھنے دی میں نے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی نہیں رسول اللہ نہیں لکھنے دیا پورا میں نے ایسا کیا یہ شرط منوائی یہ شرط منوائی ابو سفیان اور دوسروں نے کہا کہ اتنے سیدھے نہیں ہیں جو تو ڈھینگے مار رہا ہے ضرور کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی نقطہ چھوڑا ہوگا تیرے لیے کہیں نہ کہیں تجھے بھی پھنسایا ہوگا کہتا دیکھ لو تحریر تمہارے سامنے ہے کچھ دن کے بعد نہیں اسی موقع پر واقعہ پیش آ گیا ابھی یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو رہا تھا مکہ سے ایمان والیوں کا ایک بڑی جماعت آ گئی خواتین کی مستورات کی ایک جماعت آ گئی اور جن کی قیادت کون کر رہی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کون ہے ام کلثوم عقبہ ابن معید کی بیٹی جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر لا کر کے مرے ہوئے اونٹ کی اوجلی رکھی تھی اللہ کس کو کہاں سے ایمان نصیب کر دے باپ کا وہ حال بیٹی کا یہ حال کہ انہوں نے تیار کیا بہت ساری مستورات کو کہ ہم کب تک جہالت میں رہیں گی چلو ہم اللہ کا دین قبول کرتی ہیں جب یہ آئیں ایمان والوں نے دیکھی تو آگ بھگولا ہو گئے کہ ہماری ایمان والی بہنیں ہیں مگر معاہدے کے تحت تو ہم کو واپس کرنا پڑے گا عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہم اپنی بہنوں کو واپس کریں گے آپ نے فرمایا نہیں واپس کریں گے ہم نے کہا واپس کیسے نہیں کریں گے معاہدہ ہو چکا ہے آپ نے فرمایا نہیں کریں گے ابھی بات چل ہی رہی تو مکہ والوں کیا وقت آ گیا انہوں نے کہا جی واپس کرو ان کو ان عورتوں کو آپ نے فرمایا کیوں کہا اس لیے کہ معاہدہ ہو چکا ہے آپ نے فرمایا کاغذ لاؤ کاغذ لایا گیا تو اس میں پڑھا اس میں کیا لکھا تھا وہ اللہ یا کا منا رجم اور ایک روایت میں اللہ یا کا منا رجالم اللہ ردت ہمارا کوئی آدمی نہیں آئے گا آپ کے پاس مدینہ مگر آپ اس کو واپس کرنے کے لیے مجبور ہوں گے ہمارا کوئی مرد نہیں آئے گا لفظ تھا رجل اور رجال آپ نے فرمایا لاؤ تحریر جب تحریر پڑی گی آپ نے فرمایا یہ مرد ہیں شرم نہیں آتی پانی پانی ہو گئے اس وقت میں سب نے کہا سہیل سے آیا مزہ کہہ رہا تھا میں نے پڑھا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ نہیں دیکھ سکا کہ یہ مرد لکھا جا رہا ہے لفظ یہاں یہاں لکھنا تھا کوئی انسان مرد ہو یا عورت یہ کیا کیا تو نے اس نے کہا لکھا گیا کیا کریں معاہدہ ہو چکا تھا اس کو مٹایا نہیں جا سکتا تھا آپ نے فرمایا ایمان والی کسی عورت کو نہیں واپس کیا جائے گا اے ایمان والو جا اکم المؤمنات جب آئیں تمہارے پاس ایمان والیاں مہاجرات ہجرت کرتی ہوئیں فمتحنوہن تو تم ان کا امتحان لو اللہ یہ ہے آیت ممتحنہ بم ان کا امتحان لو اسی وجہ سے سورت کا نام ہو گیا سورت الممتحنہ جہاں پر امتحان لینے کا ذکر ہے امتحان بڑی خطرناک چیز ہے نا خون جگر ہی پیتا ہے یہ امتحان ظالم کبھی سہمائی کبھی ششمائی کبھی بدبخت سالانہ <laughs> کسی نے کہا اللہ عالم بھی ایمان ہن تم ان کا امتحان لو امتحان لینے کا مطلب موٹی موٹی باتیں پوچھو کہ کس لیے تمہارا آنا ہوا اگر وہ کہیں کہ صرف ایمان کے لیے تو پھر اللہ عالم ایمان ہننا اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو بس تمہیں ان کی بات کے اوپر اعتبار کرنا ہے فائن عالم تم مؤمنات بس اگر تم جان لو ان کو کہ یہ ایمان والیاں ہیں فلا ترجیحن الکفار تو مت ان کو واپس کرو کافروں کی طرف لا حل لهم نہیں ہیں یہ عورتیں ان کے لیے حلال یہ ایمان والیاں ہیں ولا هم يحلون لهن اور نہیں ہے وہ ان کے لیے حلال واتوهم ما انفقوا اس پر مکہ والوں نے مذاق اڑانی شروع کی کہنے لگے بڑے دیندار بنتے ہیں بڑے ایماندار بنتے ہیں ہم نے جو عورتوں کو دیا تھا زیور اور جو مہر دیا تھا وہ کھانے کے لیے اصل میں انہوں نے بہانہ تلاش کیا ہے پروردگار نے اس کا بھی جواب دیا فوراً اس سے سمجھیں کہ ایمان والے کس مقام پر تھے کہ ذرا سی کمزوری ملتی تھی اس کو بیان کرتے تھے اور اگر آج کوئی بیمان بیان کر رہا ہے ایسی کمزوری جو اس دور میں نہیں بیان کی گئی ہے اس کا مطلب یہ اندر سے بہت کالا ہے اگر یہ کمزوری ہوتی تو اس دور کے لوگ ضرور اس کو بیان کرتے انہوں نے جب یہ کہا فوراً دوسرا حکم آیا فرمایا کہ جو ان اور دے دو ان کافروں کو جن کی یہ بیویاں ہیں ان کو دے دو کیا ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا ولا جناح علیکم اور تم پر کوئی حرج نہیں ان کین کہ ان عورتوں سے نکاح کرو مگر عدت کے بعد استبراء رحم کے بعد اذا اتیتموهن جب دے دو تم ان کو اجورهن ان کے اجر مطلب ڈبل مہر ہو گیا ایک اس کو دینا پڑے گا جو اس کا خرچہ تھا اس کے پاس جو اس کا پچھلا شوہر ہے وہ الگ دینا ہے اور اس کو مہر الگ دینا ہے ایسا نہ سمجھے دے دیا تو اس کا بھی مہر ہو گیا نہیں اس کا مہر اپنی جگہ ہے ولا تم سیکو بھی ایسا تیسرا حکم نازل ہوا فرمایا وہ ایمان والے جنہوں نے مکہ میں شادی کی ہوئی تھی اور ان کی بیویاں ابھی تک مکہ میں ہیں اور ایمان بھی نہیں لائی ہیں تم ان کو اپنی بیوی نہ سمجھو آج کے بعد چونکہ تم ایمان لائے اور وہ ایمان لائی نہیں ولا تم سیکھو اور مت پکڑ کر تم بھی ایسا مل کافر عورتوں کی عصمت کر بس انفقتم اور تم بھی مانگ لو ان سے جو تم نے خرچ کیا مطلب تمہاری کوئی بیوی مکہ میں رہ گئی ہے اور وہ کافر بن گئی یا یہاں سے کوئی نوز باللہ چلی گئی مکہ میں اور مکہ وہاں میں جا کر کے اس نے نکاح کر لیا تو تم ان سے مانگ لو جو تم نے مہر دیا تھا کہ تم پہلے ہماری مذاق اڑا رہے تھے اب ہمارا بھی مہر دو ہمیں وَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ اور تم مانگ لو ان سے جو تم نے خرچہ کیا وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اور چاہیے کہ وہ مانگ لے جو انہوں نے خرچہ کیا ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ یہ اللہ کا حکم ہے يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ایک دوسرا مرحلہ اور یہ بھی پیش آ گیا وہ کیا ایمان والوں نے جو جو وہاں سے آئی تھیں اور جن کی شادیاں پہلے ہو چکی تھیں اور ان کے شوہروں نے ان کو مال دیا تھا ان سب کا مال واپس کر دیا اور یہاں دوبارہ مہر دے کر کے ان سے نکاح کیا لیکن جو ایمان والوں کی بیویاں وہاں تھی اور انہوں نے وہیں نکاح کر لیے وہ ایمان نہیں لائیں تو ان کافروں سے کہا گیا کہ ہمارا مہر بھی ادا کرو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا دوسرا حکم نازل ہوا کیا اب اگر کفار کے ساتھ تمہاری جنگ ہو اور تم کو مالی غنیمت ملے تو جس بیچارے کی بیوی چلی گئی ایک تو بیوی گئی اور اوپر سے مال بھی اس کا چلا گیا ساتھ میں زیور جو دیا ہوا تھا بلی کا دودھ پینے کو دکھ نہیں مچھ مروڑنے کو دکھ سمجھتے نہیں کہ بلی دودھ پیتی ہے اس کا دکھ نہیں جو مچھے مروڑتی ہے اس کا بڑا دکھ لگتا ہے اب وہ بیوی بھی گئی مال بھی لے گئی تو اس کا تو بڑا دکھ ہے تو جب تمہارا دوبارہ مقابلہ ہو اور تمہیں غنیمت کا مال ملے تو سب سے پہلے اس بیچارے کو اس کا وہ خرچہ دے دو جو بیوی پر خرچہ ہوا تھا اور ایک دوسرا طریقہ وہ کیا اب دوبارہ کوئی وہاں سے ایمان قبول کر کے مدینہ آئے اور اس کا تم نے مہر دینا ہو پچھلے شوہر کا اب اس کا شوہر کا مہر نہ دو بلکہ اس کو دے دو جس کا انہوں نے نہیں دیا ہے بدلے ادلے کا بدلہ ویسا ہو گیا وہ فَاتَكُمْ اور اگر چھوٹ جائے کوئی من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے ہل الکفار کو کی طرف فَعَاقَبْتُمْ پھر تم سزا دو سزا دو کا دونوں مانا ان کی بیوی یہاں آ جائے کوئی یا تمہاری ان سے جنگ ہو جائے فَاتُ الَّذِينَ تو دے دو تم ان لوگوں کو ذہاں بت جن کی بیویاں چلی گئی ہیں مَا أَنفَقُوا اس کے برابر جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ ڈرو اللہ سے الَّذِي ام بِهِ مُؤْمِنُونَ جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو اس کا نام ہے دین ایک ایک بات اس میں بتائی جاتی ہے لوگ خالی کچھ پوجا پاٹ اور بھکتی کا نام طریقے بتائے کہنے لگے یہ یہ دین دین دین ہے ہے ارے کوئی میں تو ساری باتیں آنی چاہیے وہ جو عورتیں وہاں سے آئی تھی ایمان قبول کرنے کے لیے ان کا کہا امتحان لو ان کا کیسے امتحان لینا ہے انگریزی میں پیپر ڈالنا ہے کہ عربی میں پیپر شیپر نہیں ڈالنا ان سے یہ کہلوانا ہے یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاہک المؤمنات جب آئیں آپ کے پاس ایمان والیاں یبایعنکا جو آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہوں آپ سے آپ سے معاہدہ کر رہی ہوں بیعت کر رہی ہوں پختہ عہد کر رہی ہوں تو ان الفاظ کے اوپر ان سے بیعت لیجئے کیا اللہ یشرکنا اس بات کے اوپر وہ بیعت کر رہے ہوں کہ وہ شرک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ کچھ بھی ولا یسرقنا اور وہ چوری نہیں کریں گی ولا یزنینا اور وہ بدکاری نہیں کریں گی ولا یقتلنا اولادهن اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی ولا یاتین ببہتان اور وہ نہیں کوئی بہتان لائیں گی یقری بین ایدیہن جس بہتان کو گھڑتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے درمیان وہ ارجولی اور اپنے پاؤں کے درمیان یہ کون سا بہتان تھا یہ بڑے اشارے سے بات کی گئی کہا کہ وہ جو دور جہالت میں کرتی تھی کہ بیٹا کسی کا ہوتا تھا اور نسبت کسی اور پر کر دیتی تھی کسی شریف کے طرف کہ اس کا بچہ ہے اور وہ بچارہ بدنام ہوتا تھا اب وہ کام نہیں کریں گی ولا نا اور نافرمانی نہیں کریں گے آپ کی فی معروف نیکی کے کام میں آپ تو نیکی کا ہی حکم دیتے ہیں لیکن چونکہ یہ بیت کا سلسلہ تو آگے بھی چلے گا تو اس لیے یہ الفاظ کہلوائے گئے کہ بعد والوں کے لیے جو بیت ہوگی وہاں یہ ہوگا کہ نیکی میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گے اور اگر پیر ہی پھسل جائے تو فرمایا ہم نہیں جائیں گے اس کے ساتھ ولا یاسین کا اور وہ نہیں نافرمانی کریں گے آپ کی فی معروف نیکی میں فبا تو آپ ان سے بیت کر لیجئے جب وہ بیعت کرنے آئے تو آپ کر لیجئے وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ اور آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے ان اللہ غفور الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یا نچوڑ کیا ہے اس کا اس پوری سورت میں سمجھایا کیا گیا ہے فرمایا ایک آیت میں پوری سورت کا نچوڑ سن لو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتولو مت موالات کرو موالات کا منہ بتا چکا وہ دوستی ہیں جس میں ان کی ہمدردی اور ان کو مضبوط کرنا مقصد ہو لا تتولوا مت دوستی لگاؤ قوما ایسے لوگوں سے غضب اللہ علیہم اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا قد یئسوا من مین جو بالکل کفر پر بھرے اور آخرت سے بالکل مایوس ہو گئے کیوں کبھی اب آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں کما من اصحاب القبور جس طرح کے کافر قبر والوں سے مایوس ہو گئے کہ جو مر گیا وہ واپس کبھی نہیں آئے گا یہ آخرت سے مایوس ہیں آخرت کو نہیں مانتے ہیں ایسے لوگوں سے دوستی نہ لگاؤ یہ پوری صورت کا نچوڑ ہے صدق اللہ مولانا العظیم